آ جاؤ بھائی آ جاؤ دیکھو بیچ میں بہت جگہ خالی ہے ساتھی قریب آ جائے امیر احباب اپنے ساتھیوں کو لے کر قریب آ جائے ہاں آ جاؤ ماشاء اللہ منڈلوں سے سینٹروں سے گاؤں سے دیہاتوں سے جو ساتھی آئے ہیں وہ ذمہ دار اپنے ساتھیوں کی فکر کر لیں اپنے ساتھیوں کو لے کر بیان میں بیٹھے ہاں آ بھائی ماشاء اللہ پھر جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے بار بار کہا جا رہا ہے قریب ہو جائے اپنے بستر کو چھوڑے اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھیں ہاں ہم اپنے گھر کو چھوڑے کھیت کو چھوڑے دکان کو چھوڑے اب بستر بھی چھوڑنا ہے ہاں آ بھائی ماننے کا نام دین ہے ہاں جس کو ماننا آ گیا اس کو سب کچھ آ گیا آ جاؤ بھائی ماشاء اللہ کتنا بہترین مجموعہ ہے بولتے ہی آگے بڑھ رہا ہے ہاں آ جاؤ ماشاء اللہ بھائی جو حضرات پنڈال کے آخر میں بیٹھے ان سے بھی درخواست ہے تھوڑا آگے بڑھیں قدم اٹھائیں ہاں اللہ اس پر اجر دے گا ہاں جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس کی طرف آتے ہاں آ جاؤ بھائی شریف پلے چال دو آ جا بھائی ہم یہاں ایک عمل کے لیے آئے ہیں اگر یہ اجتماع نہیں ہوتا تو اتنا بڑا مجمع اس میدان میں کیوں آتا آنے والوں کا وجہ جو ہے وہ اس اجتماع میں شرکت ہے ضرورتیں ہیں یہ بات میں بھی پوری ہو سکتی ہے عمل کے وقت عمل میں لگنا بیچ میں جو خالی جگہ رکھی ہے لوگوں نے اس کو بھر لو دیکھو جیسے مجمع آگے آیا نا آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے بسترے چھوڑ کر مجمع میں شامل ہو جائیں آپ کا سامان کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ آ جاؤ بھائی اللہ جزائے خیر دے دور بیٹھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب آ جائیں اگر کچھ لوگ خود نہیں اٹھ کر آتے ہیں تو ان میں کوئی پرانا ساتھی ہو خطے وار جماعت کا ساتھی ہو وہ سمیٹ لے ان کو کوئی بوڑھا آدمی سمجھا دے کہ چلو بھائی آگے چل کر بات سنیں گے کوئی سمجھدار پڑھا لکھا آدمی ہو تو وہ سمیٹ کر لوگوں کو لے کر آئے لوگوں سے کہے چلو بھائی آگے چل کر بات سنیں گے خالی جگہ بھر لو اور اگر کوئی ہمیں سمجھائے تو ہم اس کی بات مان لیں ہمیں سیکھنا ہے بات ماننا آ جاؤ بھائی آ جاؤ خالی جگہ بھرو یہ دیکھو تھوڑے سے لوگ یہ پیچھے کیوں بیٹھے بابا آ جاؤ نا آگے اے دیکھو دو چار چھورے بھی بیٹھے بابا آگے آ جاؤ حضرت آپ سے کہہ رہا میں کوئی ان میں سمجھدار نہیں ہے کیا اور یہ لوگ بھی ماشاءاللہ اس میں تو کچھ پرانے چہرے بھی نظر آتے یہ دور کیوں بیٹھے ہیں بیان کرنے والے لوگ بھی دکھ رہے اس میں مجھے ہاں اکیلے مت آؤ ان کو بھی بولو چلو ساتھ میں آ جاؤ ماشاء اللہ آگے آ کے بیٹھو بھائی آ جاؤ اللہ جزائے خیر دے ایک بزرگ بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو سمجھا کر آگے لے کر آئیں یہ دیکھو یہ بیچ میں دو چار بچوں کو لے کے حضرت بیٹھے ہیں یہ آگے لے کر آئیں سب کو ساتھ والوں کو بھی بولے چلو آگے ماشاء اللہ بھائی بات مان رہے ہیں لوگ اللہ جزائے خیر دے اور اس وقت پنڈال میں باہر جانے کا وقت نہیں بلکہ باہر کے لوگوں کو پنڈال میں آنے کا وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا الله الله وحده شريك له سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا کل إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ہماری زندگی بننی چاہیے زندگی بنانا سب کی اپنی اپنی یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے اور اللہ جل جلالہ و امن والہ نے دعوت کا یہ کام دیا یہ انبیاء والی محنت اس کام کو اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم و وسلام زندگی بنانے کی محنت لے کر آئے اور زندگی بنانے کی دعوت دی اس کام سے بھی ہر بندے سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اپنی زندگی بنا لے زندگی کا بننا وہ نہیں ہے جس سے دنیا کی چیزیں اور سامان آدمی کے پاس کثرت سے جمع ہو جائیں یہ ممکن ہے کہ دنیا کی چیزیں کسی کے پاس بہت ساری ہوں لیکن اس کی زندگی بگڑی ہوئی ہو آدمی چیزیں خوب جمع کر لے زندگی بنا کر نہیں لے گیا تو چیزیں اس کے لیے آخرت میں وبال اور مصیبت بنیں گی اور آدمی چیزوں کے اعتبار سے کچھ کمزور رہا لیکن اپنی زندگی بنا کر لے کر گیا تو یہ اس کے لیے کامیابی کی بات ہوگی کیونکہ دنیا کی چیزوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کوئی دنیا میں آنے والا انسان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے یہ کوئی آنے والا کچھ لے کر نہیں آیا اور کوئی جانے والا کچھ لے کر نہیں گیا پیدا ہونے والا نو مولود بچہ اپنے ساتھ کچھ دنیا لے کر نہیں آتا ہے اور جب آدمی اپنی زندگی پوری کر کے دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے وہ کوئی سرمایہ سمیٹ کر ساتھ نہیں لے جاتا ہے دنیا میں پیدا ہوا تو بھی اس کا کچھ نہیں تھا اور جس دن دنیا سے جائے گا اس بھی اس کے پاس اس کا کچھ نہیں ہوگا جو کچھ بنے گا وہ دوسروں کا ہو جائے گا اے بابا دور بیٹھے ہیں نا ذرا پاس آ جاؤ نا بابا بات تو سن رہے اے بابا بزرگ ہو ذرا پاس آ جاؤ جزائے خیر کو دور بیٹھ کے بات سن رہے آ جاؤ بابا آ جاؤ ذرا حرکت کرو اللہ آپ کو جزائے خیر دے آ جاؤ ارے آپ سے کہہ رہا میں جو دور بیٹھے نا ان سے آ جاؤ اللہ جزائے خیر دے آ جا اس لیے آدمی اپنی دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں کے بننے کو اپنا اصل سرمایہ نہیں سمجھے آدمی اپنی ضرورت کا سامان سمجھ کر جس کو جمع کرتا ہے وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے اللہ کہتے ماں ان دکم ین فدو وما ان اللہ باق تو جمع کر کے دنیا میں اپنے لیے سنبھال کے رکھے گا تو یہ ختم ہو جائے گا لیکن تو اللہ کی نسبت پر اس کو لگائے گا تو یہ ہمیشہ باقی رہے گا یہ آدمی کو وہاں ملے گا جہاں اس کو اس کی ضرورت ہوگی اس کا اجر اس کا ثواب اس کی نیکی اس کو آدمی کو وہاں ملے گی جہاں آدمی کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی بزرگوں اس لیے دنیا میں رہنے والا آدمی اپنی دنیا میں اپنی آخرت کو فراموش نہ کریں اپنے مرنے کو نہ بھولیں اپنی قبر کی زندگی اور قبر کے زمانے کو نہ بھولیں کون آدمی ہے ہم میں آپ میں جو یہ دعوے دار ہو کہ میں مروں گا نہیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو بزرگوں جو یہ کہیں بھائی میں اللہ کو نہیں مانتا میں نہیں مانتا آخرت کی زندگی نہیں ہے لیکن دنیا میں ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں موت کو نہیں مانتا کیونکہ موت کو تو آدمی دن رات دیکھتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا دن رات مرنے کے حال کا دن رات مشاہدہ کرتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ بھائی جا رہے ہیں محلوں میں رہنے والے رشتہ داریوں میں جاننے پہچاننے والوں میں کبھی کبھی ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ لقمہ اجل ہو جاتے ہیں موت کا نیوالا بن جاتے ہیں اور پھر ایک بات یہ بزرگوں آدمی کو یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی چھوٹا ہوں تو بڑا ہو کر مروں گا جوان ہوں تو بڈھا ہو کے مروں گا اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا ہے کسی کی موت بچپن میں آ سکتی ہے کسی کی جوانی میں آ سکتی ہے کوئی ادھیڑ ہو کر مر جائے اور کوئی بوڑھا بھی ہو جائے کوئی اسی سال کا نبے سال کا ہو کر دنیا سے جائے لیکن کوئی آدمی اس کا دعوے دار نہیں یہ دو باتیں ایک تو آدمی موت کا منکر نہیں ہو سکتا اللہ کو مانے نہ مانے اللہ کے دین کو مانے نہ مانے آخرت کو مانے نہ مانے موت ہر ایک تسلیم کرتا ہے بندہ موت تو مجھے آئے گی اور کب آئے گی اس کا بھی مجھے پتہ نہیں اچانک آئی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی کی خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے حال کو بتایا وہاں کے کام آنے والے اعمال بتائے اللہ کے نبی نے اس زندگی کا یقین رکھنا ایمان ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھنا ایمان ہے میرے بزرگ اور دوستوں ایک چیز تو آدمی اپنی آخرت کے لیے دنیا سے لے جانا نہ بھولے وہ اپنے ایمان کو لے جانا نہ بھولے کیونکہ آخرت کے مسئلے کی بنیاد جو ہے نا حل مسئلے کا حل آخرت میں وہ ایمان ہی سے ہوگا ایمان کے بغیر کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ بنیاد ہوگی بغیر ایمان کے کوئی چیز آخرت میں انسان کے کام نہیں آئے گی ایک آدمی دنیا میں بغیر ایمان کے کچھ اچھے کام کر بھی لے اللہ کا نظام ہے دنیا میں اس کا بدلہ اس کو لوٹا دیتے ہیں آخرت میں تو اس کو ملے گا جو اپنا ایمان بچا کر دنیا سے لے جائے گا اور ایمان کہتے کس کو ہیں دیکھو ایمان بھی دو طرح کا ہے ایک ایمان تو وہ ہے جس کو ہماری عادتیں ہماری چاہتیں ہمارے نفس کی خواہشات ہمارے جی کی رغبتیں کنٹرول کر لیں آدمی کی بری عادت ایمان کو قابو میں کر لے اور آدمی پر بری عادت غالب آ جائے ہاں اس کے دل میں چاہت پیدا ہو اور وہ چاہت اللہ کی نافرمانی کی ہو اس کا ایمان اس کی چاہت کو کنٹرول نہ کر سکے ہاں نفس ابھارے طرح طرح کی ناجائز خواہشات اور رغبتیں اس کے دل میں پیدا ہو چاہتیں دل میں پیدا ہو اور اس کا ایمان اس کی چاہتوں کو کنٹرول نہ کر سکے ایک ایمان یہ ہے اور ایک ایمان بزرگوں اور دوستوں یہ ہے کہ آدمی کو اس کا ایمان کنٹرول کریں اس کی نفس کی چاہتوں کو کنٹرول کرے اس کی آرزوؤں کو کنٹرول کرے آدمی کے دل میں کچھ کرنے کی آرزو پیدا ہو اس کا ایمان اس کی رہبری کرے یہ بات شریعت نے اجازت دی ہے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اور یہ بات منع کی ہے ایمان وہ نہیں کہ آدمی ایمان کا کلمہ پڑھ کر جیسی چاہے ایسی زندگی گزارے ایمان کہتے ہیں کہ آدمی جب ایمان کا کلمہ پڑھ لے تو کلمے کے حق کے مطابق اپنی زندگی گزاریں ایمان کے کلمے کا حق ہے اور ایمان کے کلمے کا حق ادا کرنا ضروری ہے جو ایمان کے کلمے کا حق ادا کرے گا وہ ایمان کا کلمہ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں لے جائے گا اس کی آخرت میں اس کا بیڑا پار کرائے گا اس کو رب کو راضی کروائے گا اس کو نبی پاک علیہ صلاۃ وسلام کے ہاتھوں جامع کوثر پینا نصیب فرمائے گا اور اسی کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش آئے گی آدمی اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے ایمان کو ایسا بنا لے کہ ایمان اس کو کنٹرول کرے ایمان اس کی رہبری کرے آنکھیں تو ادھر بھی دیکھے گی ادھر بھی دیکھے گی یہ بھی دیکھے گی وہ بھی دیکھے گی وہ دیکھنا چاہے گی جو نہیں دیکھنا چاہیے اور وہ بھی دیکھے گی جو دیکھنا چاہیے آدمی بے قابو جانور ہے اگر ایمان انسان کو کنٹرول نہ کرے تو یہ آدمی جانور ہے الائی کا کل انعام یہ تو جانوروں جیسے لوگ ہیں جانور ان کے کوئی نظام الاوقات نہیں ہوتا ان کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہاں وہ اپنی جی کی چاہتوں کے تابع ہوتے ہیں کچھ پابندیاں اللہ نے لگائی وہ ان کی فطرت بنا دی بعض جانوروں کو اللہ نے سبزی خور بنایا بھائی گھاس کھاویں پتے کھاویں ہرا سبزہ کھاویں یہ ان کی فطرت ہے ان کو رغبت نہیں ہوتی گوشت کھانے کی اور ان میں استعداد نہیں ہوتی گوشت کھانے کی اور بعض مخلوق کو اللہ نے گوشت خور بنایا جی ان کو چاہت نہیں ہوتی گھاس کھانے کی یہ ان کی فطرت ہے لیکن وہ اپنی زندگی کے گزارنے میں آزاد ہے کوئی نظام زندگی آپ کو جانوروں میں نہیں ملے گا جیسے ہمارے انسانوں میں ایک سماج ہوتا ہے ایک معاشرہ ہوتا ہے ایک رشتہ داریاں ہوتی ہیں ایک خاندان ہوتا ہے نا بھائی آپ کا ماموں کون ہے اور یہ بھائی یہ اس کے چچا ہیں اور یہ کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ خاتون جا رہی ہے برقعے میں وہ کون ہے وہ میری اماں ہے اور وہ میری چھوٹی بہن ہے اور یہ میرے پھپا ہیں یہ میری پھوپھی ہے یہ خاندان ہوتا ہے نا جانوروں کا کوئی خاندان سنا یہ بلی جا رہی ہے نا وہ فلاں کتے کی خالہ لگتی ہاں اور وہ جھاڑ پہ کوا بیٹھا ہے نا یہ چڑیا کا مامو لگتا ہے سنا ہے لگتا تمہارے یہاں ہوتا ہوں گا اس لیے بولتے نہیں کچھ ارے تمہارے یہاں جانوروں میں رشتہ داری ہے شادی بیاہ میں جاتے نہیں جاتے ہاں کسی کوے کی شادی میں گئے تھے کیا ہاں یہ گدھا ہے یہ گدھا ہے اس کا دادا گھوڑا ہے ہاں اور اس کا چچا چچاذات چچا زاد بھائی جو ہے نا وہ خچر ہے کوئی نظام نہیں ہے کوئی رشتہ داریاں نہیں ہے کوئی خاندان کا حلق ہے نسل ان کی بھی اللہ نے ویسے ہی چلائی ان کے نرمادا کی ملاقات سے نسل چلتی ہے لیکن رشتہ داریاں کچھ نہیں ہوتی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو جس کا بچہ ہے وہ تھوڑے دن اپنے بچوں کی نگرانی دیکھ بھال کرے بڑے ہو گئے پھر اجنبی ہو گئے اپنی اپنی زندگی گزارو اللہ نے انسانوں کو دنیا کے دوسری مخلوق سے ممتاز اور اشرف بنایا یہ سمجھ انسان میں اللہ نے دی وہ جانتا ہے یہ میری ماں ہے جس نے مجھے جنا ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا چھوٹا بڑا بھائی ہے یہ میری بہن ہے میری خالہ میری پھوپھی ہے اللہ نے انسانوں کو یہ سمجھ کیوں دی دنیا کے کوئی جانور کو دیکھتے کپڑا پہنتا ہے ہاں پہنتا ہے کیا تم لوگ مکے دکھ رہے میرے کو کچھ بولتے نہیں منہ سے ارے مکے ہے کیا تم لوگ نہ تو بول رہے آواز تو آ رہی پھر کیوں جواب نہیں دیتے بابا ہاں گدا گھوڑا کپڑا پہنتے ہیں نہیں پہنتے کپڑے گائے بھینس کو دیکھا کپڑے پہنتی ہو بابا یہ ہماری بھینس ہے نئی فیشن کا شلوار اور جمپر اور قمیض پہنتی ہے نیا دوپٹہ میچنگ کا پہنتی ہے عورتوں میں ہوتا ہے مردوں میں ہوتا ہے انسانوں میں ہے اپنے لباس ابتدان انسان بھی لباس نہیں جانتا تھا اللہ پاک نے پیدا فرمایا دنیا میں بھیجا حضرت آدم علیہ صلاح وسلام کو اپنی سطر کو پتوں سے ڈھاکا پھر آدمی نے کپڑوں میں ترقی شروع کی پھر طرح طرح کے کپڑے بننے لگے پھر آدمی کے مزاج میں اور ترقی ہوئی اور ذرا ڈیزائن کے فیشن کے کپڑے بنانے لگا بابا یہ کپڑا اس سے میچ ہوتا اور دیکھو یہ ذرا کندھا اونچا نیچا ہے اور ذرا یہاں ٹائٹ ہو رہا یہاں ڈھیلا ہو رہا آدمی نے ترقی کرتے کرتے نئے نئے لباس اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سب کے الگ الگ لباس اللہ نے سمجھ دی لباس پہننے کی اور لباس دن دن رات اچھا بنانے کی جانوروں کی نسلوں کی نسلیں گزر گئیں ان کا کوئی پرماننٹ ٹھکانہ نہیں کہ صاحب یہ ان کا کتنے سال سے رہتے ہیں اپن پاسپورٹ کا فارم بھرتے نہیں بھرتے بعض لوگ دیکھو پاسپورٹ بناتے ہیں اس کا فارم بھرتے نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے ایک سوال کہ یہ تم پتہ جو لکھے ہو فارم میں اس میں کتنے ٹائم سے کتنی مدت سے رہتے ہو اس پہ سوال ہوتا ہے آدمی دکھتا ہے میں پانچ سال سے میں دس سال سے میں ایک سال سے دو سال سے دس بیس سال سے تیس سال سے یہاں رہتا ہوں میں پیدائش سے یہاں رہتا ہوں لیکن دنیا کی دوسری مخلوق کا کوئی پرماننٹ ٹھکانہ نہیں پھر آدمی اپنے مکان میں ممتاز ترقی کی اس نے گفاؤں میں رہتے رہتے ترقی کرتے کرتے جھوپڑے بنائے جھوپڑوں سے پکے مکان بنائے مکان سے عالیشان مکان بنائے پھر کوئی نے بنگلہ بنایا کوئی نے محل بنایا ہاں پھر اس کے اندر زینت کے ساز و سامان سجائے انٹیریئر ڈیکوریشن کتنا خرچہ یہ ٹائل ایسی لگانے کی یہ کلر ایسا لگانے کا اور یہ نل ایسا لگانے کا یہ دروازہ ایسا لگانے کا آدمی کو اللہ نے سمجھ دی تو انسان یعنی ایک سمجھدار مخلوق بھلے بھورے کو پہچانے وہ تو تیلگو میں بولنا پڑے گا نا تلگو والوں کا ترجمہ ہو رہا ہے بولو یہ وہ بولی چلتا میری اینوی کارنال واپ اکڑ کرنٹ راگپٹ واپس میم ایکی مر اپڑت ان شاء اللہ تر پرسنگاری اکڑ ترجمہ جگہ توسنگ ان کو ان کا وچی کوچنٹ آ پنڈا وچی کوچولی کوارنم کرنٹ لینے کارنگ مرک ابکتی جلا گری ادھر کم چالا منمیستا یہ بھائی چار کشاء اللہ گیمے جاتے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بولے ایک مرتبہ ہمارے یہاں پرانے زمانے کی بات ہے مسجد میں عرب جماعت آئی اب عرب ترجمان ملتے نہیں تھے اس زمانے میں اب تو ماشاءاللہ تبلیغ کی برکت سے زبانیں جاننے والے ساتھی تیار ہو گئے ہمارے لیکن اس زمانے میں مسئلہ تھا ہمارے ایک صاحب تھے آزاد صاحب چپا خبا ٹوپی ایسا ہاتھ میں لے کر چلتے تھے لوگوں نے کہا آزاد صاحب آپ ترجمہ کرو اور بولے میرے کو ترجمہ نہیں آتا عربی نہیں آتی نہیں نہیں بولے آپ کو تو آتی اتنا بڑا کرتا پہنے بولے عربی کیسے نہیں آتی ارے بولے کرتا پہننے سے عربی آ جاتی ہے کیا نہیں بولے آتی آپ کو ترجمہ کرو اب وہ ضد کیا تو بیٹھ کے مجمے سے پوچھا بابا تم کو کس کو عربی آتی ہے کیا لوگوں نے کہا نہیں آتی ہے بولے پھر میں ترجمہ کر لوں گا جب کس کچھ نہیں سمجھتا تو پھر میرا ترجمہ ہو جائے ہو گیا لنا بہت اچھا ماشاء اللہ تو یہ آدمی کے فرق ہے دوسری مخلوق کے مقابلے میں انسان میں سمجھداری کا فرق ہے آدمی اپنا دماغ سے اپنے کپڑے اپنا مکان اپنی سواری اپنے کھانے پینے میں کتنے نخرے پہلے جو ہے نا وہ بکری بھینس گائے چارہ کھاتی تھی پتے کھاتی تھی آج بھی ویسی چارہ پتے کھاتی کو ترقی نہیں ہوئی لیکن انسان پکاتے پکاتے پکاتے کتنی چیزیں پکانے کا ماہر ہو گیا کتنی چیزیں پکانے کا ماہر ہو گیا آدمی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائے تو پتہ چلتا ہے انسان کتنی چیزیں بنا کر کھانا جانتا ہے آدمی اپنے کھانوں میں لذتیں لانے کے مسالے جانتا ہے اس کے نسخے جانتا ہے عورتیں ایک دوسرے کو پوچھتی وہ فلاں سالن تم نے کیسا بنائے تھے کیا اور فلانی چیز کیسے بنائے تھے کیا انسان کو اللہ نے ترقی دی کھانے پینے کا تمیز اور سلیقہ دیا یہ رہبری ہے جو انسان اپنے کھانے پینے کے بڑے بھلے برے کو سمجھتا ہے اور جو اپنے رہنے سہنے کی تمیز جانتا ہے جو اپنی سواریوں کو سلیقے سے انتخاب کرتا ہے جو لباس دیکھ دیکھ کے ڈھنگ کا بنا کر پہننا چاہتا ہے کہ میرا بھائی بدن کا لباس بے ڈھنگا نہ ہو وہ انسان اپنی زندگی کے اعمال کی بھلائی برائی کی تمیز کیوں نہیں رکھتا کیونکہ اس کی رہبری ایمان سے ہوتی ہے اعمال کے بھلے برا ہونے کی رہبری بزرگوں ایمان کرے گا ایمان کے بغیر آدمی کو اعمال کا اچھا برا ہونا سمجھ نہیں آئے گا حلال حرام سمجھ نہیں آئے گا اس کی اس وہ کنٹرول نہیں کر سکتا آدمی ایمان کے بغیر اپنے آپ کو آدمی اگر ایمان سے محروم ہو تو اتنا بڑا بے کنٹرول جانور ہے کہ جانوروں سے زیادہ بے کنٹرول ہو جاتا ہے یہ اس لیے انسانوں کے لیے ایمان ضروری ہے آدمی اپنے ایمان کو بنائے اور ایمان اندر کے حال کا نام ہے ایمان اندر سے کنٹرول کرے آدمی کو بابا یہ کام مت کر کیوں مت کر یہ شریعت میں قرآن حدیث میں اللہ اس کے رسول کے نزدیک کرنا منع ہے اس کو مت کر یہ ایمان ہے یہ کام کرنا ضروری ہے کیوں کرنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے ایمان اس کی رہبری کرے گا اس لیے تبلیغ میں ایک بات تو اللہ کے بندوں سے ہم کہتے ہیں کہ آدمی سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے ہاں، زندگیاں دین پر چلنا مشکل کیوں ہو رہی بزرگوں اور دوستوں ایمان تو ہے لیکن جذبوں کے تابع ہے شوق کے تابع ہے ارادوں کے تابع ہے آدمی کے ہاں آدمی کے کنٹرول میں ایمان ہے اس کی چاہت پیدا ہوئی ایمان کونے میں کھڑا ہے اپنی چاہت پوری کرتا ہے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے چاہت طاقتور ہو جاتی ہے اسے آرزو پیدا ہوئی اسے لالچ پیدا ہوئی اس کے اندر حص اور حوث پیدا ہوئی اس کے اندر شہوت پیدا ہوگی ہاں اس کے اندر شہوت پیدا ہوگی اس میں رغبت پیدا ہوگی اب ایمان کنٹرول نہیں کر رہا تو آدمی جو جی میں آئے گا وہ کرے گا اور جو جی میں آئے وہ کرے ایسا انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا نہ دنیا میں کامیابی اس کے مقدر ہوگی اس لیے ایک چیز یہ کہ آدمی اپنے ایمان کے بنانے کو ضروری سمجھے اور ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے جس طرح بھوک لگتی ہے نا آدمی محسوس کرتا ہے بابا بہت بھوک لگی کہاں لگی ارے بابا اندر لگ رہی تیرے کو کیا بتاؤں پیٹ میں آگ لگی ہے بھوک کی کچھ کھانے کو چاہیے آدمی کو پیاس جیسے محسوس کرتا ہے آدمی نیند کی ہاں ضرورت اس کے اندر پیدا ہوتی محسوس کرتا ہے درد محسوس کرتا ہے ایمان محسوس کی جانے والی چیز کا نام ہے لیکن ایمان تو ایک محنت سے محسوس ہوتا ہے بزرگ اور دوست ایک محنت سے سمجھ میں آتا ہے اس لیے ایک بات ہم پوری امت سے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بناؤ اور ایمان کے بننے کی راہ جو ہے بزرگوں وہ راہ جو ہے ایمان کی دعوت ہے ہم سب ایمان کی بات کہنے لگیں ہم سب ایمان کی برکتوں کو بیان کریں اس کی فضائل کو بیان کریں اس کی فضائل کو سنیں اور ہم سب ایک دوسرے کو ایمان کی بات کہیں یہ کیسا ایمان والا ہے جس کی صبح سے شام ہو جاتی ہے اور پوری دن گزر جاتا ہے ایک بات بھی اس کی زبان سے ایمان کی نہیں نکلتی نہ وہ اپنی بیوی سے دو بات ایمان کی کہتا ہے نہ اپنے بچوں سے ایمان کی کوئی بات کہتا ہے بزرگ اور دوستو جس معاشرے میں اتنا بگاڑ آ گیا ہو کہ جس میں سلام کرنے کو ضروری نہ سمجھا جاتا ہو آدمی گھر میں جائے تو سلام نہ کرے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے محلے کے لوگوں کو اپنے چھوٹوں بڑوں کو وہ ایمان کی بات کہاں سے کہے گا دعوت کی اس محنت سے امت نے ایمان کے چرچوں کو رواج دینا مقصود ہے کہ امت ایمان کی بات کہنا شروع کرے امت نے ایمان کی بات کہنے کی صفت کھو دی ایمان کے مذاکرے چھوڑے ایمان کی استعداد جو کمزور ہوئی وہ ایمان کے مذاکروں کے چھوٹنے سے کمزور ہوئی صحابہ ایمان کے مذاکرے کہتے کرتے تھے اللہ کے نبی کہتے تھے جدید ایمانکم ایمان کم اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے ایمان تازہ کرتے رہا کرو جدید ایمان کم نے پوچھا کیفا نو جدید ایماننا ایمانہ اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالک سورو من قولی لا الہ الا اللہ ایمان کے بول کثر سے بولو ایمان کا مذاکرہ کثرت سے کرو ایمان کے تذکرے کثرت سے کرو ایمان کی بات کہنے سے بتاؤ بزرگوں اس روئے زمین پر اس سے بڑھیا کون سی بات ہوگی کہ آدمی کہے اللہ بڑا ہے وہ کارساز ہے وہ زندگی کے بنانے بگاڑنے کا مالک ہے زندگی اس کے دینے سے ملتی ہے اور اس کے چھیننے سے چلی جاتی ہے وہ کس جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناکام کرتا ہے وہ بڑی طاقت والا ہے ہاں وہ بڑی قدرت والا ہے اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا اس کے ذاتی نام سے اللہ سے پکارنا اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارنا اللہ کے نام لینا اللہ اللہ کرنا اللہ کی بات کہنا لوگوں کو اس روئے زمین میں اللہ کی بات کہنے سے بڑی کوئی بات نہیں ومن احسن قلم ممن دعا اللہ لوگوں کو کہے اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو لوگوں سے کہے اللہ کی طرف آؤ اللہ کی بات سنو اللہ کی بات کہو اللہ کی مذاکرے کرو اللہ کی ذات و صفات کے تذکرے زندہ کرو یا ایوہ المدثر قم فاندر وربک کا فکبر پہلا کام اللہ پاک اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ اے کالی کملی والے قم کھڑے ہو جائیے فاندر لوگوں کو ڈرائیے وربک کا فکبر آپ بیان کریں اپنے رب کی بڑائی اللہ کے رب کی بڑائی کہنا اللہ کے رب کی بڑائی اللہ کی بڑائی اللہ کی ربوبیت اس کو بیان کرنا اللہ کی بڑائی اس کی ربوبیت کو سننا اس کے حلقے لگانا اس کے مذاکرے کہنا ایک دوسرے سے ایمان کی باتیں کہنا بزرگوں اور دوستوں ایک شوہر اپنی بیوی سے ایمان کی بات کرے ایک بیوی اپنے شوہر سے ایمان کی بات کرے باپ اپنے بچوں سے ایمان کی بات کرے ان کی سمجھ کے مطابق ایمان کا تعارف کرائے لوگ ایک دوسرے سے ایمان کی بات کریں اور ایمان کے چرچے دنیا میں ہوں بزرگوں دوستو ایمان کی بات کہنا اتنا اجنبی عمل امت کے لیے ہو گیا ارے یہ ایمان کی وہ بات تھی جو ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو بتائے یہ نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کو ایمان کا کلمہ بتانا یہ امت کے ذمے تھا لیکن اپنی ذمہ داری فراموش کر گئی بھول گئی وہ ایک بات یہ کہ آدمی ایمان کے چرچوں کے ذریعے سے اور ایمان کے مذاکروں اور ایمان کی دعوت کے ذریعے سے آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور ایمان اندر اترے اور آدمی کی زندگی نہ بدلے یہ کیسے ممکن ہے آدمی کی زندگی ایمان اندر آتا ہے نا بھائی ایمان میرا بنا نہیں بنا ذرا سا تھرمامیٹر لگا کے تھرمامیٹر سمجھتے نہیں سمجھتے ہاں بخار مقیاس الحرارہ کہتے ہیں عربی میں گر ٹیمپریچر تمہاری باڈی کا کیا ہے کیا کتنی درجہ حرارت ہے تمہارے بدن میں اس کی گرمی ناپنے کا ہمارے ایک سیدھا سدا وہ پاور لوم چلتے ہمارے ایک علاقے میں مزدور تھا ڈاکٹر کے پاس آیا ڈاکٹر کو کہا میرے کو بخار آ رہی کھانسی آ رہی اب وہ ڈاکٹر نے تھرمامیٹر جھٹکا اس کے بغل میں لگایا پھر اس سے کیفیت پوچھی پھر اس کی دوا لکھی وہ بھولک کر ڈاکٹر ہمارا وہ بھول گیا تھرمامیٹر لگا کے وہ بھی سیدھا سادہ آدمی سمجھا نہیں سمجھا کچھ علاج ہوگا یہ وہ بغل میں دبا کے چلا اپنے گھر پر دوسرے دن پھر آیا کیسی طبیعت ہے بولے فرق پڑا دوا برابر لی تھی ہاں بولے لی تھی بولے ایک غلطی ہو گئی ڈاکٹر صاحب کیا ہو گئی بولے گھر بغل میں جو لگایا تھا نا تم نے نیند میں دو تین بار گر گیا کچھ باندھا تو نہیں نا بابا تھرمامیٹر ہوتا ہے نا تو ایمان کا تھرمامیٹر کیا ہے مقیاس الحرارہ مقیاس ایمان کیا ہے آدمی پرکھے تو صحیح بابا میں ایمان میرا کس درجے کا ہے کیسے ہے <clears throat> ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ایمان اندر اترتا ہے آدمی کی زندگی کو بدلتا ہے کیسے ہو سکتا آدمی ایمان والا ہو اور اس کی زندگی نہ بدلے کہتے تھے شراب کا گندا گھوٹ پی لیتا ہے نا آدمی شراب پینے والوں کو دیکھا تو ہوگا نا بابا ارے دیکھا نہیں دیکھا اچھا دیکھا کیا بابا ہمارے یہاں تو کبھی کبھی آ بھی جاتے ہیں سرگی لوگ گڑبڑ کرنے والے آتے بھی ہے تبلیغ میں اور آتے نہیں بلکہ ہم سمجھا پٹا کے لاتے بابا چلو تبلیغ میں اور کون سا ٹھکانا انسان کی زندگی کے بننے کا کس کو پڑی شرابی کی کس کو پکڑی جواری کی کس کو پڑی بے دین انسانوں کی یا تبلیغ والوں کا اللہ بھلا کرے گرے پڑے لوگوں کے پاس بھی بھکاری بن کے جاتے سمجھاتے بجھاتے چلو بابا چل کے مسجد میں بات سنو اللہ کے دین کی چلو تین دن دو دن اللہ کے راستے میں چلا چار مہینہ چلو اپنی زندگی بنا لو آتے نہیں بزرگوں تبلیغ میں ایسے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ہم لاتے ہیں آتے ہیں لوگ ہے اللہ پاک نے کتنوں کی زندگی بنائی بے شمار مثالیں ہیں ہم سوانے عمریاں نہیں لکھتے ہم کارگوزاریوں کے پولندے جمع نہیں رکھتے ورنہ بلا مبالغہ لاکھوں لوگ ایسے تبلیغ میں آپ کو ملیں گے دنیا میں جنہوں نے تبلیغ کی برکت سے ایمان سیکھا اور ان کے ایمان نے ان کے شراب کی لت چھوڑا دی نشے کی لت چھوڑا دی چوری چھوڑا دی جھوٹ بولنا چھوڑا دیا دھوکے بازی چھوڑا دی تاثیر ہے اس محنت کی ارے اندر تو آوے ایمان زندگی تو بدلنی چاہیے مولانا کہتے تھے ایک آدمی شراب پیتا ہے اب وہ کیسے چلتا ہے لڑکھڑا کے جھوم کے چلتا ہے آدمی کی چال دیکھ کے دیکھنے والا سمجھتا ہے ارے بابا یہ ڈامو ڈول چل رہا نا ادھر گرا ادھر گرا لگتا ہے یہ پی کے آیا ہے اس نے شراب پی ہے نوٹانگ چھٹانگ اس نے پی ہے لگتا ہے اندر اتری گڑبڑ کر رہی ہے آدمی منہ سے بڑبڑ کرتا ہے کچھ بھی بولتا ہے اس کی بڑبڑ سن کے ارے بابا اس کے منہ پہ مت لگ کیوں بابا یہ ایسی ایسی الفول بکرا ہے ارے بولے اس نے پیا ہے آدمی کی آنکھ سرخ ہو جاتی اس پہ سرخ ڈورے آتے اس کے دیکھنے کا انداز بعض اوقات بھی ہوتے ہیں نا چپ بیٹھتے گڑبڑ نہیں کرتے لیکن ان کی آنکھوں کی سرخی بتاتی ان کے دیکھنے کا انداز بتاتا اس کی نظریں بتا رہی ہے یہ شراب اس کے اندر اتری ہے کھوپڑی سرکتی نا آدمی کہاں کا آدمی کہاں کا سمجھتا دو پینے والے چار مینار کے سامنے کھڑے ہیں دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے بابا کیا دیکھ رہے ایک نے بولا میں سوچتا ہوں یہ چار مینار خرید لوں کیا بول رہا چار مینار خرید لو دوسرا بولنے لگا میرا بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تیرے بابا کا مال ہے کیا خریدنے بیچنے کا سودا چڑھتی ہے نا جب آدمی شراب اندر اتارتا ہے اس کی سوچ بلند ہو جاتی ایمان اندر اترے آدمی کی سوچ بلند نہ ہو اس کے چلنے کا انداز نہ بدلے اس کے بولنے کے بول نہ بدلے الفاظ نہ بدلے اس کے دیکھنے کی نگاہیں نہ بدلے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی محنت کر کے ایمان کو اندر اتارے ایمان اس کی فطر طبیعت بنے اس کی کیفیت بدل جائے اس کا بولنا بدلے نانا میں یہ کام نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا بابا میرا ایمان مجھے روکتا ہے میرا ایمان مجھے روکتا ہے یہ بات نہیں بولوں گا کیوں نہیں بولوں گا میرا ایمان مجھے روکتا ہے یہ کروں گا کیوں کروں گا میرا ایمان کہتا ہے یہ کر زندگی کرنے کے کاموں پہ لگے نہ کرنے کے کاموں سے بچے یہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں اس کے لیے ہر آدمی اپنے ایمان کے بنانے کو اپنے آپ کو محتاج سمجھے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا بزرگوں امت کا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایمان کے بارے میں مستقلی سمجھ رہی امت آدمی ضرورت نہیں سمجھتا رہے میں تو مسلمان ہوں میں تو کلمہ پڑھتا ہوں میرا تو نکاح ہوا اور نکاح کے دن بولے وضو بھی کیا تھا غسل بھی کیا تھا بولے کتنے سال ہو گئے بولے تیس سال ہو گئے ہاں اور نکاح کے دن مسجد میں لے کر گئے تھے تو سجدہ بھی کیا تھا اور سہرا پہنا کے دولہے کو لاتے نہیں لاتے ارے سجدہ کراتے نہیں کراتے ہاں نکاح کے دن سجدہ بھی کرا تھا بزرگوں اور دوستوں آدمی سب سے زیادہ غیر ضروری چیز جو ایک مسلمان سمجھنے لگا جو سب سے ضروری تھی وہ ایمان کو سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھتا ایمان کیا ہے کتبی ول والقدر خیر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اللہ پر ایمان لانا جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے ہاں اس کے اجمال اور اس کی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کیسے ہیں کتنے بڑے ہیں کیسے کارساز ہیں کیسے کرنے والے ہیں کیسے روکنے والے ہیں اللہ ولا موتی علیما مناتا ولا من کل جد اللہ تو جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو نہ دینا چاہے روکے روک کے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اللہ پر ایمان ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں میں سے کوئی صحابی مجھے مغالطہ ہو رہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ پیٹھ اونٹ کی پیٹ پر سوار تھے پیچھے بیٹھے تھے حضرت عبداللہ آگے بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے پکارا یا غلام اور ایک روایت میں فرمایا یا غلام دونوں کا مطلب ہوتا ہے او چھوڑے او لڑکے میں نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں فرمائیے کیا کہتے ہیں پھر پکارا او لڑکے میں نے کہا حاضر ہوں اللہ کے نبی لبیک یا رسول اللہ صادق یا رسول اللہ پھر پکارا یا غلام میں سمجھ گیا کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں میں ہماتن گوش ہو گیا اچھی طرح متوجہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی میں پوری طرح متوجہ ہوں لبیک و صادق یا رسول اللہ فرمائیے کیا کہتے ہیں فرمایا فضا الطفس اللہ و عزستان تفستعین باللہ جب کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگیو اللہ سے سوال کرنا جب مدد درکار ہو تو کس سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا فضا الطفس اللہ و عزستان تفستعین باللہ بالم ان الامت لو اجتمع على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف سن لے سن لے سمجھ لے کہ اگر اللہ تو چھوڑ کر ساری مخلوق تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا تجھے وہی نفع ملے گا جو وہ تیرے لیے لکھ چکا ہے اور تجھے ساری مخلوق مل کر نقصان پہنچانا چاہے تجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اس کے سوا کہ جو اللہ نے تیرے لیے طے کیا ہے وہ چاہیں تو تجھے نفع ہوگا اور وہ چاہیں تو تجھے نقصان ہوگا یہ بات اللہ کے یہاں سے طے ہو گئی اللہ کے اللہ کے علاوہ کسی مخلوق میں نہ کوئی زندگی بنانے کی تاثیر نہ زندگی بگاڑنے کی تاثیر نہ کوئی لینا جانتا ہے نہ کوئی دینے کی طاقت رکھتا ہے کسی کے پاس اس امت کے مسئلے کا حل نہیں ہے حالات کے چکی میں پسنے کے بعد اب تو امت کی سمجھ آنی چاہیے کہ میرے سارے مسئلوں کا حال ہے ایک اللہ کی ذہات میں اس کی قدرت میں وہی میرے کام کے بنانے والے ہیں اتنا سب دیکھ کر بھی امت کو اپنے کارساز سمجھ میں نہ آوے اپنا پروردگار سمجھ میں نہ آوے اس کی تلاش اس کے دل میں پیدا نہ ہو اس کی جستجو نہ ہو کہ اے پروردگار تو کہاں ہے ذرا سا آئے تو بندہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھے ہاں اللہ کی طرف تھوڑا سا متوجہ تو ہو کر دیکھے کہتے ہیں نا بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے بندہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی چپ کے چپ کے اس کو یاد کرتے ہیں بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ بھی اس کی طرف چلتے ہیں بندہ ایک ہاتھ چلتا ہے اللہ کی رحمت دس ہاتھ چلتی ہے بندہ چل کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے یا ایوہ الانسان ما کبھی رب الکریم کریم الغی قلق کفا کف فی ای صورت ماشا رکبک ارے قرآن تو دیکھو کیا کہتا ہے اللہ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے جیسے ماں کہتی ہے نا ماں اپنے باتوں میں ڈرانا دھمکانا بہت ہوا ڈانٹنا ڈپٹنا بہت ہوا اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر اتنی غالب ہے کہ اگر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کو کنٹرول نہ کرے نا آواز کو زیادہ نہیں لگتی کیا برابر ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کو کنٹرول نہ کرے نا تو بزرگوں اور دوستوں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں کتنے دن رات ہم اللہ کی نافرمانی ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہے جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے نہیں دوسروں کی گاتے ہیں ہاں اس کی طرف ہم متوجہ نہیں کیا حال ہمارا لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کو غصے کو تھام کے رکھتی ہے رحمت والا حصہ اللہ کا غالب ہے اللہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے لیکن اللہ کی شفقت اللہ کی محبت اللہ کی رحمت اللہ کی بندوں کے ساتھ چاہت اس کی صفت ستار ستاری صفت غفاری اس کا معاف کرنا اس کا درگزر کرنا اس کا اپنے بندوں سے محبت کرنا ہم نہیں جانتے اس لیے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے علماء کہتے ہیں یا ایوہل انسان ما غر کر بربکل کریم اس آیت میں ستر ماؤں سے زیادہ محبت چھلک رہی ہے اللہ کی اللہ کہہ رہے ہیں جیسے ماں کہتی نا میرے کلیجے کا ٹکڑا ماں کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا اللہ کہتے میں یا ارے میرے بندے میری راہ چھوڑ کے تو کہاں جا رہا مجھ کو کیوں بھول گیا میں ہوں نا میرے پاس آ مجھ سے کہاں دور جا رہا کس بات نے تجھ کو اپنے پروردگار سے دور کیا کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک پرست تھا بت کی پجاری وہ بت کے سامنے بیٹھ کر بدھ کو پکارے سنم سنم یا سنم سنم سنم یا سنم عربی میں بت کو سنم کہتے ہیں یا سنم یا سنم پکارتا رہے ایک دن زبان پھسل گئی منہ سے نکل گیا یا کیا نکلا یا اللہ کا نام اس کے صفاتی نام یا سمد اس کے منہ سے بھول سے نکلا جیسے اس کے منہ سے نکلا یا سمد غیب سے اللہ کی طرف سے جواب آیا یا عبدی اطلب ما تورید اے میرے پر بندے میں حاضر ہوں کیا چاہیے تو تو کیا چاہیے تجھ کو کچھ کچھ کچھ پکارا مجھے تیری ضرورت پڑ گئی تیرا کام اٹکا کہیں تو پریشان ہو گیا میں حاضر ہوں میرے بندے لبے کی آبدی لبے کی آبدی حاضر ہوں میں میں تیرا رب حاضر ہوں تو نے مجھے پکارا کیا کام ہے بتا کیا تیری ضرورت ہے بتا کیا تیری ہے بتا فرشتوں نے عرض کیا پروردگار آپ کو نہیں پکارا اس نے اس کی زبان پھسلی اس نے غلطی سے ایسا کہہ دیا یہ آپ کا ارادہ نہیں کیا زبان سے غلطی سے سمد ادا ہوا ہے آپ کا نام اس نے بھول میں پکارا اللہ نے جواب دیا میں جانتا ہوں لیکن اس نے زمانہ بیتا بت کو پکارتا رہا اب آج اس نے مجھے پکارا بت نے بھی کبھی جواب نہیں دیا میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق باقی رہے گا یہ وہ اللہ کی ذات ہے جو محمدن ہماری طرف متوجہ ہے یہ انسان ہے جس کو اللہ پاک کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اللہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے کیا ہم کو اللہ سے محبت ہے اللہ متوجہ ہے اللہ کو تو بندہ اونچا نیچا کچھ کرے نا اللہ کو بڑا پیار آتا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک شخص تھا سیدھا سادہ دیہاتی گاؤں والا آدمی وہ بیٹھے بیٹھے دعا مانگ رہا اے اللہ مجھے تجھے ملنا ہے موسا کو ملتا میرے کو نہیں ملتا تو موسا سے بات کرتا میرے سے بات نہیں کرتا مجھے بھی اپنی ملاقات کا موقع دے مجھے ملے گا نا تو میں تجھے نہلاؤں گا دھلاؤں گا تیری جو ماروں گا تیری چوٹی باندھوں گا اچھے اچھے کپڑے پہناؤں گا اللہ میری بھی ملاقات ہو جائے تیرے ساتھ اتنی خدمت کروں گا تیری موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو ڈانٹا ارے کیا بولتا ہے عقل ہے اللہ کو ایسا بولتے جو ماروں گا چوٹی باندھوں گا نہلاؤں گا کپڑے پہناؤں گا ایسا نہیں بولتے چپ وہ ڈر گیا بولنا بند موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے کلام ہوا ملاقات ہوئی کہنے لگے کیوں میرے بندے کو چپ کرایا کہ اللہ ایسا ایسا بولتا تھا وہ جیسا بھی بولتا تھا مجھ کو اس کا بولنا اچھا لگتا تھا ذرا سا متوجہ ہو کر اس لیے تبدیل میں گڑبڑ بھی کوئی کرتا ہے نا بابا آ کر کے ہم سب کہتے ہیں سنبھال کے لو محبت میں گڑبڑ کرتا ہے ارادہ اچھا ہے لیکن گڑبڑ کی اس نے آیا گر پڑ کر اللہ کی راستے پر اللہ کی طرف متوجہ ہوا یہ یہ بڑی بات ہے ہے اللہ کی راہ ہاں اللہ کا راستہ کیوں کہتے آؤ ادھر اللہ ملے گا یہاں اللہ سے ملنا ہے اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کو ڈھونڈو جی اللہ تمہارے سے دور نہیں ہے اللہ کہتے ہیں نہانو اقرب علی من الورید ہاں قریب میں تمہاری جان کی رگ ہوتی ہے نا حبل ورید جس کو کہتے ہیں وہ رگ جس کے کٹنے سے آدمی کی جان نکل جاتی ہے وہ سب سے زیادہ انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی رگ ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں تیرے حبل ورید تیری جان کی جو رگ ہے نا وہ بھی تجھ سے دور ہے میرے بندے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں میں کئی دور نہیں ہوں میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں میرے نبی جی تو آپ ان سے کہہ دیجئے انی قریب میں ان کے بہت قریب ہوں کوئی ذرا آ کر تو دیکھے کوئی ذرا توجہ تو کر کے دیکھے ہاں اللہ کہتے ما یفال اللہ بھی عذابی کم ارے تم غلط کام کرو پھر میں تم کو سزا دوں تو مجھے کیا ملنے کا ہے مجھے کیا ملنے کا تم کو سزا دے کے ان شکر تم و آمن تم وکان اللہ شاکر علیمہ تم شکر گزار ہو جاؤ تم میری بات مانو مجھے مانو مجھ پر ایمان لاؤ تو میں کون ہوں شاکر علیمہ میں بڑا قدردان ہوں تمہارے تھوڑے کو بھی بڑا بنا دوں گا تم میری محبت میں کھجور کی گٹلی کے برابر نیکی تو کر کے دیکھو میں تمہاری کھجور کی گٹھلی کے برابر نیکی کو عہد کے پہاڑ کے برابر نہ بنا دوں تو دیکھنا بندے اللہ قدردان ہے کوئی ذرا سا اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ تو کرے اپنے زندگی کے اعمال کو ٹھیک کرے اپنے روزے نماز پر اپنی زندگی کو لائے ہاں پاکیزہ اعمال کا عادی بنے بابا دس کام غلط کرتا نا ایک کام اچھا کرنے کی عادت ڈالیں ارے بابا اتنی تو امت میں وساط آنی چاہیے استعداد آنی چاہیے بزرگوں اور دوستوں ہم کہاں چلے گئے کہ آج قرآن کا ایک حکم بھی پوری امت میں زندہ نہیں ہے ہم کہاں ہیں سو فیصد ایک گھر میں سب نمازی نہیں ایک محلے میں سب نمازی نہیں مسلمانوں کا پورا پورا محلہ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب نمازی ہے چھوڑو تبلیغ چھوڑو مدرسے چھوڑو خانقاہیں چھوڑو دین کی بڑی بڑی باتیں ساری دیکھا تو ایک بات بتا دو کہ ہم اتنا ماحول بنا سکے کیا کہ ہمارے ماحول میں کوئی بے نمازی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول ایسا بنایا تھا کہ منافق بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا ہمارے یہاں ایمان والا ہو کر بھی ماحول ہم نے نہیں بنایا اچھا تو کیا حال ہے کہ صاحب نماز سو فیصد زندہ نہیں سو فیصد نماز امت میں آوے اللہ کے احکام آوے تبلیغ کا خلاصہ اتنا ایمان اپنا بنا لو کہ تمہارا ایمان تم کو فرائض کا پابند بنا دے اور حرام سے روک دے بڑی بڑی بات نہیں تبلیغ بہت مشکل بنا کے تبلیغ کو پیش بھی نہیں کرنا یسیرو والا ولا تو کہتے آسان کرو ایسا آسان کر کے بتاؤ کہ ہر امت ہی کہہ سکے کہ میں کر سکتا ہوں ولا تو آسی تنگیاں مت پیدا کرو ولا تو نفیرو بشارتیں سناؤ ہمتیں بندھاؤ نفرتیں مت پیدا کرو نفرتیں مت پیدا کرو بانٹو مت امت کو ہاں نفرتیں مت بڑھاؤ کوئی بڑھاتا ہو مبارک ہو اس کو ہم محبت کریں گے دوستوں سے بھی محبت کریں گے اور دشمنوں سے بھی محبت کریں گے نفرت کی دکانیں تو دنیا میں بہت چلتی ہے ذرا محبت کی دکانیں بھی کھول کے دیکھو دوست کو تو سب دوست سمجھتے ہیں دشمنوں کو بھی اپنا سمجھ کر دیکھو اپنے والوں کے لیے تو سب مانگتے ہیں دشمنوں کے لیے بھی اللہ سے مانگ کر دیکھو اللہ کے نبی نے ابو جہل ابو ابو جہل کے لیے بھی دعا مانگی نہیں مانگی ہاں ستانے والوں کے لیے بھی دعا مانگی ہم بھی ذرا اللہ کے نبی کی سنت اپناویں سو فیصد ماحول امت میں نماز کا زندہ ہو بابا ایک بھی بے نمازی نہ ہو میں نہیں کہتا پورا دین نماز پڑھ لینا ہے لیکن دین بغیر نماز کے زندگی میں نہیں آ سکتا دین کا درجہ تو نماز میں کا درجہ تو دین میں ایسے ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں سر کا درجہ بدن میں بابا بغیر سر کے انسان کیسے بدن کیسا ایسے بغیر نماز کے دین کیسا اس لیے امت کی اندر پہلی استعداد مسجد کے باہر دین کا کام کرنا کہ نہیں کرنا ایک مستقل مسئلہ بنا ہوا بزرگوں کچھ لوگ کہتے ہیں نا مسجد میں لا کر ہی بات کرنے کی نہ ایسی بات نہیں ہے بعث رسولا آياته ويزكيهم ہی الكتاب والحکمہ نبی پاک علیہ وسلام کی دعوت کی زندگی کے دو مرحلوں کا بیان ہے پہلے مرحلے میں یتلو علیہم آیاتی ہی وہ دعوت کے ذریعے سے دین پر چلنے کا ذہن بنانا یہ مرحلہ جب ہوگا تو امت مطلوب ہوگی اور نبی طالب ہوگا نبی لوگوں کے پاس گئے جا جا کر ان کے ٹھیوں پر ان کے ٹھکانوں پر ان کو سمجھایا ان کو بجھایا ان کا ذہن بنایا یہ پہلا مرحلہ نبوت کا رسالت کا کار ربوت کا کار رسالت کا لوگ نہیں آ رہے نبی کو پہچانتے نہیں ہیں نبی لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور جو جہاں ہیں ان کو سمجھا رہا ہے بجھا رہا ہے پھر جب یہ مرحلہ پورا ہوا لوگوں میں طلب آئی تو پھر ویو علی الکتاب اب الحکمہ کا جو مرحلہ آیا ہے اس میں امت طالب تھی نبی مطلوب تھا اب شوق پیدا ہوا جذبہ پیدا ہوا اب آ کے لوگ پوچھ رہے ہیں ایک ایک مسئلہ و ایزا ہاں لوگ پوچھ رہے ہیں ویس ال کا مادہ یونفقون لوگ پوچھتے ہیں کتنا مال خرچ کریں ویس ال کا انل محید حیث کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں لوگ ویس ال کا انل اہل چاند کے احکام کیا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں اب مسائل پوچھنے شروع کیے اب اصاف صبح کا جھم صفا کا جھمگٹا جمع ہوا اب سارے امتی دن رات کی ڈیوٹی بنا رہے کہ تو دن میں رہے میں رات میں رہوں تو آدھی رات رہے میں آدھی رات رہوں تو آدھا دن میں ہمارے نبی کی کوئی بات ہمارے نبی کی کوئی تعلیم ہم سے نہ چھوٹے اس مرحلے میں مسجد میں محنت ہوگی جب امت طلبگار ہوگی تو مسجد میں آئے گی اور وہ پوچھے گی دین تو مسجد میں جمع ہونے والوں کو دین سکھانا دونوں مرحلے سنت سے ثابت ہے دونوں کام انبیاء کی سیرت سے ہے سورہ نو جو ہے سور نو کالا ربی انی دعوت قومی و نہارا فلم یزہم دعائی الا اللہ فرارا انما دعوت جعلو اسابعہم پی آذانہم وستخش و سیاہ کچھ غلطی کروں تو بتائیو وسط و سیابہم و اثر وسط برست اقبارہ اِنّی داؤۃ ہم جہارا انی اعلنت لہم و اسرر لہم اسرارا فقلت تستقفرو ربکم کم اِن غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمت کم امبال و بنین وجا جنات و لکم انہارا اللہ پاک نے سور کی سور نوح اتاری قرآن میں نو علیہ السلام کی کارگزاری ہے یہ تبلیغ والے کارگزاری پوچھتے کہ یہ کارگزاری اللہ پاک نبی اللہ پاک کو سنا رہے ہیں سور حضرت علیہ السلام میرے دعوت کی میری محنت کی کارگزاری اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو پکارا دعوت دی انہوں نے یہ کیا پھر میں نے یہ کیا پھر انہوں نے یہ کیا پھر میں نے یہ کیا وہ میری بات نہیں سنتے تھے میں چیخ چیک پکار کے زور سے ان کو سمجھاتا وہ منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تو جو ہے وہ کانوں میں انگلی ڈال لیتے تو میں اشاروں میں تیری طرف بلاتا وہ منہ پر کپڑا ڈال لیتے وہ میری بات نہیں سنتے میں ان کو تیرے سے جڑنے کی برکتیں بتلاتا کہ تو اللہ سے جڑ جائے تم اللہ سے جڑ گئے فکل تستغفر اللہ سے معافی مانگ لو ان نہ غفارا وہ بہت معاف کرنے والا ہے تم اللہ سے معافی مانگو گے نا تمہارے لیے وقت پر بارش برسائے گا وہ امدد کم بھی اموال تمہیں مال سے نوازے گا وہ بنین اولادیں دے گا ویج القم جنات تمہارے باغوں کو سرسب سے شاداب اور فصلوں کو لہلاتا کر دے گا ویج القم انہارا تمہاری ندیوں کو اور دریاؤں کو لبریز پانی سے کر دے گا اور دریا چشمے بہا دے گا تمہارے لیے اللہ تیرے سے جڑنے کے نفع سناتا ہوں جو لوگوں میں جا کر کے لوگوں میں جا کر کے لوگوں کے پاس پہنچ کر کے دعوت یہ مرحلہ گزارے بغیر امت متوجہ نہیں ہوتی اس لیے نیت کرو ایمان کی بات نماز کی بات لے کر امت میں پھریں گے اور گھسیں گے انشاءاللہ سو فیصد نماز کو زندہ کرنا عبادت کے اعمال کو زندہ کرنا رمضان کا زمانہ آ جائے ہمارے ماحول میں کوئی بچہ بالغ ہو اور بے روزے دار ہو نہ ہو اعمال کو رواج دینا مقصود ہے تبلیغ میں عبادت کے ان ارکان کو رواج دینا ہے جی عام ماحول بنانا اس کا اس کے لیے کوئی چلہ تین چلا شرط نہیں ہے بھائی اپنے گھر والوں کو فضائل کی تعلیم صرف سنا کر کے ان کو روزے نماز پر ابھارو تسبیح تلاوت پر ابھارو اور اپنے محلے والوں کو گش کر کے گھر گھر کی ملاقات کر کے ان کو سمجھاؤ بجھاؤ ایمان بات سمجھاؤ نماز کی بات سمجھاؤ ذکر اور علم سیکھنے کی بات سمجھاؤ مسجد میں آنے کی بات سمجھاؤ ایک گھر جا کر کے بات کرو اتنی بات عام کر دو اتنا کہہ دو دنیا میں اور دیکھو بزرگوں جو کہتے ہیں نا امت سے جا کر کے ان سے مل کے دین کی بات کہو امت چاہے کتنی بھی اپنی استعداد کھو چکی ہو لیکن آج بھی امت میں یہ خوب بھی باقی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے محبت کرتی ہے اللہ رسول کے نام سے ایک گرے پڑے مسلمان کو بھی کیا ہے محبت ہے کمزور سے کمزور عمل والا والا ایمان اللہ رسول کے نام کی محبت ہے اس کے دل میں اور جب تک کہ ہمارے مولانا کہتے تھے یہ صفت باقی ہے نا امت میں اللہ رسول کی محبت والی جو دین کا کام کرنا ہے کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری چیز بھی دشمن دل سے کھروچ کے نکال دے اور امت بیگانی ہو جائے کون اللہ ہم نہیں جانتے کون رسول ہم کو نہیں پتا ہے ہاں دور کی بات نہیں آپ کے علاقوں میں چلو پھرو یا آپ کے آندھرا کے تلنگانہ کے دیہاتوں میں جاؤ ادھر وقت لگاؤ اپنی بستیوں میں اپنے علاقوں میں وقت لگانا سمجھ نہیں آتا جماعتوں کو ہاں تسلسل سے جماعتیں ڈالو اور پھرو اور چل پھر کر دیکھو کیا حالات ہے کل میں نماز سے امت محروم دنیا سے جا رہی ہے ایمان سے ناشنا جا رہی ہے کون اس کا ذمہ دار کون پرسان حال اس لیے بزرگوں سو فیصد اعمال کا ماحول بنانا یہ بھی ضروری ہے سو فیصد ایک مسلمان بھی بے نمازی نہ ہو سب میں تسبیح تلاوت کا شغف ہو شوق ہو جذبہ ہو سب اللہ کی کتاب کھول کر پڑھیں دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے ہم سے ارے بابا کچھ نہیں کر سکتا کم سے کم اللہ کی کتاب کی تلاوت کر اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں سمجھ کے پڑھنے کی برکتیں ہیں نہ سمجھ کے پڑھنے میں بھی برکت ہے کوئی سمجھ کر پڑھ سکتا ہے سمجھ کر پڑھے نہیں پڑھ سکتا ہے یہ نہیں کہیں گے بابا کیا فائدہ تیرا پڑھ کے قرآن اپنی برکتوں سے محروم نہیں رکھتا اللہ کی کتاب کی تلاوت کی روزانہ عادت ڈال اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈال اللہ اللہ کہنے کی قیامت کو تھام کے رکھنے والی چیز جو ہے نا وہ اللہ کا نام لینا ہے جب تک جب تک ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے تب تک قیامت اللہ روک کے رکھیں گے جس دن ہم اللہ کہنا چھوڑ دیں گے اس دن قیامت آئے گی اس دن کیا آئے گی قیامت آئے گی جی اپنی معاشرے کو ایک مسلمانوں کا سماج ہے ایک معاشرہ ہے اس کو نمونہ بناؤ رشتے ناتوں کو پہچانو اس کو حقوق ادا کرو تو انصحابی کم اللہ کے نبی کہتے اپنے حسب نصب کی جانکاری لو خاندان کو جانو تمہارے رشتہ دار کون ہے ہاں اگر تم جانو گے تو تم ان سے رشتے جوڑو گے ماں تسیل نہ بہل بہی ماں تسیل نبی ولا بہل ارحام تم اس سے ماں تسیل نبی ارحام کم جب تم جانو گے تمہارا رشتہ دار کون ہے تو تم اپنے رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرو گے اور اپنے رشتوں کو جوڑو گے نا تو تم کو تین برکتیں حاصل ہوں گی رشتہ داریوں میں کیا ہوتا ہے جن رشتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے جوڑنے کی تاکید دی نا آج ہمارے معاشرے میں وہ توڑ اسی میں ہے میری پھوپھی سے بات بند ہے میرے بھائی سے میری بات بند ہے میری بہن سے میری بات بند ہے میرے ماموزاد بھائی سے میری بات بند ہے اور میری ماں سے میری نہیں بنتی میرے باپ سے میری نہیں بنتی اپنے خاندان اپنی بیوی کا خاندان یہ دو نکاح کیوں ہے دو خاندانوں میں محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ تعلقات اور رشتوں کے بننے کا ذریعہ قریب آنے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ یا تیرہ نکاح فرمائے خاندانوں کے قریب کرنے کا کانسیپٹ اس کے پیچھے آپ کو ملے گا تفصیل کا موقع نہیں ایک ایک نکاح ایک ایک قبیلے کے اللہ کے نبی کے اور اللہ کے دین کے قریب آنے کا ایک خاندان کے قریب آنے کا ذریعہ بنا ہے نکاح تو خاندانوں کے جوڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے اب تو نکال تیرے بیوی کے کے خاندان رشتہ داروں کی برائی تیری ماں ایسی ایسا تیرا بھائی ایسا تیری بہن ایسی اور وہ نکالے تیرے ماں باپ کی برائیاں ہو گیا خاندان چلا اچھا یہ تو نفرتیں چلے گی نا ماں کے رشتوں سے رشتہ داریاں باپ کے رشتوں سے رشتہ داریاں اس کو نبھانے کا حکم دیا فرمایا کہ اگر تم کرو گے تو فرم محبت فل اہلی و مسرات فی مالی و منسعت فی اثری فرمایا کہ تین برکتیں حاصل ہوگی آپس میں محبت پیدا ہوگی مال میں ثروت اور خوشحالی کو تو دیکھے گا اور تو جو ہے اپنی زندگی کو لمبی دیکھے گا اپنی زندگی خیر کے ساتھ درازی عمر بالخیر چاہتا ہے نا طویل جینا چاہتا ہے رشتے داریوں رشتے ناتوں کو زندہ کر پڑوسیوں کا حق ادا کر پڑوسیوں سے اچھا سلوک کر پڑوسیوں کا حق ہے ارے ہم کیا بیل ہیں ہم کیا بھینس ہے کہ ہم چارہ ہمارے سامنے ڈالا اب ہڑپ ہڑپ ہڑپ ہڑپ بھینس کھاتی نا اس کو پرواہ نہیں دوسری بھینسیں کھڑی ہے جیسے اپنے جماعتیں بولتے ہیں نا کیا بولتے بابا ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے کھاؤ کیا کرو ساتھیوں کا خیال یعنی ایسا ایسا ہڑچ ہڑچ مت کرو کہ بابا اپنے ساتھی بھوکے رہ جائے ہاں بلکہ سب کا خیال رکھو سب کا اکرام کرو اپنی طرف سے کھاؤ ادھر ادھر ہاتھ مت باڑا سلیقہ ہے اب بھینس کو کبھی سنا بھینس کا طبیلے والا آداب یا کھانے کے آداب بتاتا ہو گھاس ڈالوں تو دوسری بھینسوں کا خیال رکھنا بھینس کو دوسری بھینسوں کا خیال ہوتا ہے کیا ارے بولو نا کیوں نہیں ہوتا وہ سمجھ نہیں ہے بیچاری بھینس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا نام بھینس ہے تمہارے یہاں معلوم ہے کیا ہاں نہیں معلوم بھینس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا نام بھینس ہے ہو تو ہم کو معلوم اس کا نام بھینس تو ہم بھینس ہے کہ بیل ہے کہ اپنی اپنی نہ فرمائے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا ہو اب پڑوسی کون ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مسلمان ہو ضروری نہیں ہے وہ ہندو ہو وہ سکھ ہو عیسائی ہو تیرا پڑوسی ہے تو پیٹ بھر کے کھا لے تیرا ہندو غیر مسلم پڑوسی بھوکا سو گیا قیامت میں اللہ تیرے سے پوچھیں گی کیوں تیرے پڑوس کی تو نے خبر نہیں لی پڑوسیوں سے اچھا سلوک ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا کھانے پکانے میں تھوڑا سا ان ان کے گھر بھی ہدیہ بھیجنا اور کی ضرورتوں میں کام آنا فرمائے مرا اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی مرا اس کی موت پر تین لوگوں نے یہ کہا یہ مرنے والا اچھا آدمی تھا کون تھا تین پڑوسیوں نے کہا مرنے والا اچھا آدمی تھا اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں تین پڑوسی کہہ دیں مرنے والا اچھا تھا آدمی کی رشتہ داریوں میں نہیں بنتی پڑوسیوں سے نہیں بنتی بزرگ اور دوستوں تکرار زیادہ کرتا جہاں اللہ اس کے رسول نے منع کیا تاکید کی ولجار بل جمب ولجار بل جمب وہ پڑوسی جس کا دروازہ تیرے دروازے سے ملتا ہو وہ تیری خصوصی حسن سلوک کا حقدار ہے خاص اس کا خیال رکھیو تو ٹرین میں بیٹھا ہے تیرے آزو بازو کوئی بیٹھا ہے لوگوں کی ضرورتوں میں کام آنا چھوٹے موٹے کام کرو بزرگوں اور دوستوں انسانیت بڑی یعنی قدردان ہے آج بھی قدردان ہے ذرا سا کر کے تو دیکھو ایک مرتبہ بس میں میں بیٹھا ہمارے علاقے کلیان سے بس میں بیٹھا بھیونڈی جانا تھا اس زمانے میں پانچ روپیہ بس کا ٹکٹ تھا ایک اٹھارہ انیس سال کا لڑکا چڑھا بس میں ٹکٹ کنڈکٹر آیا لاؤ بھائی ٹکٹ میں نے دس کی نوٹ نکال کے دی بابا ایک بھیونڈی کا ٹکٹ دے وہ لڑکا ادھر جیب میں ہاتھ ڈالتا ادھر جیب میں ہاتھ ڈالتا اس کو پیسے نہیں ملے وہ کہنے لگا بس روکو بابا میں اترتا ہوں میرے پاس پیسے بھول گیا میں کدھر گر گئے میرے پیسے میں دیکھا بچہ جوان بچہ پریشان اٹھارہ سال کا میں نے کہا بابا اترنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا دو ٹکٹ دے دے ایک اس کا دے دے ایک میرا کتنا بڑا خرچہ پانچ روپے کی بات ہے وہ پورا سفر احسان بھری نظروں سے دیکھتا رہا اللہ پاک نے جس ملک میں ہم کو رکھا ہے نا دو بزرگوں جتنے بھی جو نفرتوں کے حالات اور جھگڑوں کا ماحول بنا ہے نا یہ سب سیاسی ہے کوئی جھگڑا مذہبی نہیں ہے کوئی جھگڑا مذہبی نہیں ہے سیاست دانوں نے ساری انگار لگائی ہے ہم اپنے حسن سلوک سے اس آگ کو بجھا سکتے ہیں ہم اپنے حسن سلوک سے اس آگ کو بجھا سکتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ذرا انسانوں سے مہربانی کر کے تو دیکھو ذرا اللہ کے بندوں سے اچھے اخلاق برت کے تو دیکھو ذرا سی تھوڑا سا ان کی مصیبت میں کام آ کر تو دیکھو ایک پکی روٹی کھلا دو ایک کپ چائے پلا دو میں طلبہ میں بات کرتا ہوں نا ہمارے طلبہ ہاسٹل میں رہتے میں ان سے کہتا ہوں اپنے پاکٹ خرچہ منگاتے ہو نا دس بیس روپئے اور اس میں سے بچا کر کسی بچے کے پاس قلم نہ ہو نا تو اس کو قلم دلا دینا نوٹ بک نہ ہو تو نوٹ بک دلا دینا کبھی ایک آدھا بھجیا پاؤں اس کو بھی پلیٹ کا کھلا دینا دس پانچ روپے کے خرچے کی بات ہے لیکن انسانوں کے دل جوتنے جیتنے کے راستے یہ ہے نفرتوں سے انسانیت قریب نہیں ہوتی محبتوں سے انسانیت قریب ہوتی ہے اور دائی وہ ہے ہمارے حاجی عبد صاحب کہتے ہیں دائی وہ ہے جو اپنے قاتل کے بھی جنت میں جانے کا آرزو مند ہو جو خنجر لے کے اس کے پیٹھ پہ سوار ہو اور اس کے پیٹ پہ سوار ہو کہ ابھی گھونپا اس کے لیے بھی دعوی دائی وہ ہے جو سوچے کہ اللہ چاہیے مجھے مار دے مگر یہ جنت میں چلا جائے یہ میں جہنم میں نہ جائے یہ دوزخ میں نہ جائے یہ تیرا بندہ ہے انسانوں کی ہمدردی کے بغیر بزرگوں اور دوستوں اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کے کس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے انسان سوچتا ہے ارے فلاں بڑا کٹر ہے بڑا مخالف ہے بڑا دشمن ہے ہاں ہاں بڑا دشمن ہے مگر اللہ نے کس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہو فتح مکہ کا موقع ہے اللہ کے نبی فاتح بن کر داخل ہوئے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تنگ کیا اور نکالا ایسے حالات پیدا کیے کہ چھوڑ کر جانا پڑا اللہ پاک نے اللہ پاک اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی چھوڑ کر نکلے تو غمزدہ غمزدہ تھے آپ دیدہ تھے دل دکھ رہا تھا ارے ہم حج کو جاتے مکہ چھوڑتے نا حج کو جانے والا روتا ہے ودا کرتا ہے نا روتا ہے وہ پتہ نہیں تیرا گھر اللہ کب دیکھنا نصیب ہوگا جو نہیں گیا اس کی آرزو ہوتی ہے اللہ موت سے پہلے تیرا کعبہ دکھا دینا تیرا گھر دکھا دینا ہاں وہ شہر اللہ کے نبی کے بتانے سے جس کی محبت ہمارے دل میں آئی ہے اس شہر کی محبت رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی ہوگی اس کعبے کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے نبی آپ دیدہ ہیں آنسو ہیں آنکھوں میں اور رو رہے ہیں اور اللہ تسلی دے رہے ہیں ان اے میرے نبی جی آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ جس نے دین کا کام دعوت کا کام قرآن کی تبلیغ آپ پر فرض کی کہ آپ یہ کام کرو اور جس کام کی وجہ سے آپ پر یہ حالات آئے ہیں اس ذات کا وعدہ ہے کہ لرادو کا علامات ضرور بھی ضرور آپ کو اس مقام عزت پر دوبارہ لوٹائے گا اور اللہ کے نبی فاتح مکہ بن کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں نا کیا کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں کہتے حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر جب مکہ مکرمہ کا قصد کرتا ہے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک ان کلمات کو کہے مصحب ہاں استحبابی سنت یہ ہے اللہ کے نبی کی کہ ان کلمات کو بھی کہے جو اللہ کے نبی حرم شریف میں داخل ہوتے وقت ادا کیے تھے وحدہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ عز جندہ حضم الاحزاب حضم الاحزاب احدا احدا وحدہ وحدہ وہ اکیلا اس اکیلے اللہ نے فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں اوکے میں نے نہیں میں نے نہیں اس اللہ نے اس اکیلے اللہ نے انجزا وعدہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا نصر عبدہ اس نے اپنے کمزور بندے کی مدد کی اعز جندہ اس نے اپنی جماعت کی مدد کی اور اس کو عزت دی اپنے لشکر کو اس نے عزت دی حضم الاحزاب احدا دشمن کے لشکروں کو اس نے شکست دی ہے میں نے نہیں داخل ہوئے حالات خراب ہیں لوگ ڈرے سہمے ہیں اور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام یہ داخل ہو رہے ہیں ابو سفیان آتے ہیں امن طلب کرتے ہیں تو فرماتے اللہ کے نبی وہ ابو سفیان جو مقابلہ کیا جنہوں نے اللہ کے نبی سے زمانے جہالت اور کفر میں وہ ایمان کیسے لاتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں من دخل دارا ابی سفیان فہو آمن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے وہ امن سے ہے تو کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے عزت دی لیکن میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے بہت تھوڑے آئیں گے پر من دخل مسجد الحرام فہو آمن جو کعبہ کی مسجد مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے فرمایا من اغلق فرمایا اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مہربانی کو بڑھایا ہاں اس میں تو زیادہ لوگ آئیں گے لیکن مسجد میں بھی کتنے لوگ آئیں گے اور بڑھائیے مہربانی کو فرمایا من اغلق بابہ فہو و آمن جو اپنے دروازہ بند کر لے وہ بھی امن سے کہ اب تو ہر آدمی جو امن چاہتا ہو اس کے لیے آسان ہو گیا معافی درگزر دشمنوں پر غالب آنے کے بعد بھی کنٹرول کرنے کے بعد بھی اور آغاز نبوت سے پہلے کوئی کہتا ہے یہ تبلیغ والے تعلیم والوں میں جھگڑے چلتے ہیں کیا چلتے ہیں سب سے پہلے بولے تبلیغ کی اللہ کے نبی نے ہوں گے نہ سب سے پہلے تعلیم کی اللہ کے نبی نے ارے سیرت تو دیکھو نہ پہلے تبلیغ کی ہے نہ پہلے تعلیم کی ہے پہلی زندگی کیا ہے وہی آئی ہے اور رسول وسلم گھر میں آئے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں اور کہنے زمی لونی زمی لونی مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ بدن کپ کپا رہا ہے پسینے پیشاڑی سے چھوٹ رہے ہیں اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دے رہی ہے اور جو الفاظ حضرت خدیجہ نے اس وقت کہے ہیں سات صفات سات صفات بیان کیے ہیں ابھی تبلیغ نہیں ابھی دعوت نہیں ابھی تعلیم نہیں ابھی مدرسہ نہیں ابھی خانقاہ نہیں ابھی تبلیغ نہیں کچھ نہیں ابھی کیا ہے سات کام رسول اللہ علیہ وسلم کے سات کام کہہ رہے ہیں واللہ لا یغزک اللہ ابدا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے انکا لتصل الرحمہ آپ رشتے جوڑتے ہیں توڑ کی صفت نہیں آپ میں جوڑ کی صفت ہے آپ کے کلام میں سچائی آپ جھوٹ نہیں بولتے آپ ان پر اپنی کمائیاں لگاتے ہو جن کے پاس خرچ کرنے کچھ نہیں ہوتا جو بے یارو لاچاروں بے مددگار ہوتے ہیں بے یارو مددگار و لاچار ہوتے ہیں تقسیب المعدوم ہاں تحمل القلب آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو وہ تقری الدیف آپ مہمان نوازی کرتے ہو اور ایک روایت میں آتا ہے وہ تو عین الوا الحق لوگوں کی مصیبت میں آپ مددگار بن کر کے کھڑے ہوتے ہو اور ایک روایت میں آتا ہے وہ انقل توعین و علا نوا اب الحق بے شک آپ تو سب سے زیادہ لوگوں کی مصیبت میں کام آنے والے ہیں تبلیغ کیسے چلے گی بھلے مسلمان تبلیغ کرے غیر مسلم کو جا کے دعوت دے دعوت دے بس یہی سروکار کسی کے دکھ سے کوئی سروکار نہیں کسی کی مصیبت سے کوئی سروکار نہیں کسی کے مظلوم ہونے سے کوئی سروکار نہیں نانا تبلیغ کا یہ رخ نیا ہے جدت اس زمانے کی ہے ایسی تبلیغ نہیں تھی تبلیغ کیا تھی صحابی کے الفاظ ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے کس نے بھیجا ابتعاصن اللہ اللہ نے ہمیں مبوس کیا ہے کیوں بھیجا ہے لنخرج العبادی من عبادت العبادی عبادت رب العباد مخلوق کو مخلوق سی بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے وہ منجور الى عدل الاسلام لوگوں کے ظلم اور چستم کے جو ماحول بنائے ہوئے ہیں نا لوگوں نے چند ظالم ہوتے ہیں دنیا میں یہ تاریخ انسانوں کے رہی ہے کہ ظالم نمک جتنے ہوتے ہیں تھوڑے سے ہوتے ہیں مظلوم مظلوم زیادہ ہوتے ہیں آج بھی ہندوستان میں دنیا میں ظالم تھوڑے ہیں مظلوم زیادہ ہیں ان مظلوموں کی مدد کے لیے کہ ہم ان کو ظلم و ستم کے ہاں ماحول سے ادیان کے ظلم و ستم کے سے نکالنے کے لیے عدل اور انصاف کی طرف زندگی کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں دنیا الاساطیہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں کی طرف لے جانے آئے ہیں عام انسان آزادی کا سانس لے سکے عام انسان ظالم کے شکنجے سے آزاد ہو جائے ہر مصیبت زدہ کے آنسو پوچھو ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک رہو ہر ایک کی خوشی آئے نا تو جا کر تحفہ دو ارے بابا پڑوسی ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے مت دیکھو مسلمان ہے کہ نہیں ہے جاؤ اس کو کچھ تحفہ دو بابا تیرے بیٹے کی شادی تیری بیٹی کی شادی یہ تحفہ میری طرف سے کوئی دکھ آ گیا کوئی مر گیا کسی کے گھر میں بیمار ہو گیا جا کے تسلی دو انسانیت محبت کے دو جملوں کی محتاج ہے ذرا محبت پروس کے تو دیکھو محبت بانٹ کر تو دیکھو قلوب کیسے متوجہ ہوتے ہیں یہ ہے تبلیغ کام کیا ہے یہ ہے تبلیغ بزرگوں اس صفات پر امت کی زندگی کو لانا اس کے لیے جان لگے اس کے لیے مال لگے اس کے لیے قربانی دینی پڑے نیت کرو اللہ کے ہر گھر میں اللہ اللہ کے بندوں کے ہر گھر میں اللہ کی بات ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ دیکھو روئے زمین قیامت سے پہلے ایمان دیکھے بغیر قیامت نہیں آئے گی ایمان دیکھے بغیر سو فیصد انسان ایمان دیکھے گا ایمان والا بنے گا پھر اس کے بعد کفر آئے گا پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا وہ زمانہ ابھی دیکھنا باقی ہے تبلیغ ایمان زندہ کر رہی ہے اور ایمان قیامت کو روک کے رکھے ہوئے ہے ہاں قیامت کو تھامے ہوئے ہے یہ محنت کیونکہ اس سے ایمان زندہ ہوتا ہے اور ایمان جو ہے وہ قیامت کو روک دیا روکے گا ایمان روکے گا فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر ولا شعر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز و بذل ذلیل روئے زمین پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا ہاں کچا مکان گھاس پھونس کی جھوپڑی پکا مکان اللہ ہر گھر میں اللہ اپنی بات پہنچائیں گے میں آپ ذریعہ بنیں گے اپنے آپ کو لگائیں گے کھپائیں گے اللہ مجھ کو آپ کو ذریعہ بنائے گا ہم نے اپنے آپ کو نہیں لگایا کھپایا بزرگ اور دوستو اللہ اپنی مخلوق کے محتاج نہیں ہے اللہ اپنے دین کے کام میں اپنی مخلوق کے محتاج نہیں ہے وہ تو کسی کام میں کسی کے محتاج نہیں ہے وہ سب سے بے نیاز ہیں وہ سب سے مستغنی ہیں یہ تو اللہ نے بندوں کے کے دینے دروازے کھولے ہیں کہ آؤ در محمد واہ ہے آئے جس کا جی چاہے چلے بناؤ نبی کی فکر کو اپنی فکر بناؤ نبی کے جذبے کو اپنا جذبہ بناؤ نبی کی دھن کو اپنی دھن بناؤ اور نبی کے مقصد کو اپنا مقصد بناؤ ارے تو اے مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے نبی میرے امام ہیں تو کیسا اپنے نبی کو امام مانتا ہے کہ جو تیرے جو تیری فکر الگ تیرے نبی کی فکر الگ یہ امت یہ کیسی امت ہے امت اس کو نہیں کہتے کہ سب کے زندگی کا مقصد الگ ہو سب کے سوچنے کا انداز الگ ہو سب تقسیم ہو میرا مزاج الگ تیرا مزاج الگ میری پارٹی الگ تیری پارٹی الگ میرا فرقہ الگ تیرا فرقہ الگ نانا امتی امت کے معنی ایک جماعت ہے ایک فکر ایک جذبہ ایک درد ایک انسانیت کی ہمدردی انسانیت کی نجات انسانیت کی ہدایت اللہ نے ایک کام دیا اللہ نے تسخیر عالم کا نسخہ دیا مولانا اللہ کہتے تھے تسخیر عالم پوری دنیا اللہ قدموں میں لا کر ڈالیں گے اس دعوت کے کام کی برکت سے عادی بن حاتم آتے ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بہن پکڑ کے لاتی ہے چل کر سن تو سہ نبی جی کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں عادی تو سمجھدار اپنی قوم کا مذہبی پیشوا بھی اور تو ان کا سردار بھی تیری سمجھ میں بات نہیں آتی ابھی تیرے دل میں کھٹکے کیا ہے میں جانتا ہوں تیرے دل میں کھٹکا ہے کام کرنے والے دین کا تھوڑے سے ہیں ابھی ایک زمانہ تو دیکھے گا سن یمن ادھر کی پہاڑیوں سے ایک عورت تنے تنہا خوبصورت اور جوان زیورا سے لدی پھندی آئے گی اور تین ہزار کلومیٹر کا یہ سفر مکہ مکرمہ آئے گی اور اللہ کے گھر کا طواف کرے گی اور واپس جائے گی اس ایمان کی برکت سے دنیا میں اتنا امن آئے گا کہ اکیلے سفر کرنے والی اس عورت پر کوئی غلط نظر ڈالنے والا نہیں ہوگا تو جو تھوڑے لگتے ہیں دنیا میں امن آئے گا اس ایمان کی دعوت کی برکت سے ادی تجھے لگتا ہے کہ یہ کام کرنے والے مغلوب ہیں بے حکومت ہیں کوئی مددگار نہیں ان کا علی ایک زمانہ ابھی ایک زمانہ آئے گا تو دیکھے گا کہ قیصر و کسرا کے خزانے کے یہ مالک ہوں گے اور قیصر و کسرا کے شہزادے اور شہزادیاں ان کے نوکر اور ان کے غلام اور ان کی باندیاں ہوں گے یہ دور آئے گا ادھی اور ادھی تو دیکھے گا کہ اتنا مال اللہ کثرت سے اتنی برکتوں کو لٹائے گا کہ زکوٰۃ دینے والا ہر مسلمان ہو جائے گا زکوٰۃ لینے والا مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا اتنا مال اللہ دیں گے اتنی ثروت اللہ دیں گے اتنی خوشحالی اللہ دیں گے اتنا امن اللہ دنیا میں زندہ کریں گے ہاں، اتنی راحتوں کے برکتوں کے دہانے اللہ کھولیں گے دنیا میں اس دعوت کی برکت سے عادی بن حاتم کہتے ہیں میں نے دیکھا اور زندگی میں دیکھا یمن صنا کی پہاڑیوں سے عورت کا تن تنہا زیورات سے لدی پھندی ہونا آنا اور طواف کر کے جانا میں نے دیکھا وہ زمانہ بھی دیکھا جب و کسرا کے خوزانے جو ہے نا اس کے مالک اللہ پاک نے اللہ اپنے دین کا کام کرنے والوں کو بنایا اور میں نے عدی یہ بھی دیکھا عدی کہتے پھر ایک بات میں نے نہیں دیکھی کہ زکوٰۃ دینے والا ہر ایمان والا بن گیا زکوٰۃ لینے والا کوئی مسلمان نہیں بچا یہ چیز میں نے نہیں دیکھی علماء کہتے ہیں عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ خلافت راشدہ تیس سال کا دور چار خلفہ راشدین کا تیس سال کا دور کہتے ہیں یہ خلافت راشدہ ہے علماء کہتے ہیں وہ دو سال عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کے بھی شمار کی خلافت راشدہ میں اس زمانے میں علماء کہتے ہیں برکتوں کا دور آیا ایک آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کے نکلا بابا زکوٰۃ کا کوئی مستحق مسلمان ملے تو اس کو دوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور نکل گیا تو ایک آدمی اس کو مفلوق الحال دکھا بالکل بکھرے بال چہرہ غبار آلود کپڑے بھی میلے ہو گئے اور چہرے پر بھی پریشانی تو دوڑتا ہوا وہ صاحب زکوٰۃ جس کو دینی تھی نا وہ دوڑتا ہوا پہنچا کہ تیری یہ حالت تیری یہ درگت تیرے بکھرے بال تیرے پارا گندا چہرہ تیرے چہرے بدن پہ دھول مٹی تیرے کپڑے گندے ایسا لگتا ہے تو زکوٰۃ کا مستحق ہے اگر تو مستحق ہے تو میرا مال قبول کر کے مجھے اس فریضے سے سبکدوش کر دے وہ کہنے لگا میری تو یہ جو درگت دیکھتا ہے میرا یہ حال جو نے دیکھا ہے نانا میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا یہ حال ہوا ہے وہ برکتوں کے دور آئیں گے بزرگوں پیسہ کمانے سے کمائی نہیں ہوتی دیکھو بزرگوں آپ دکان پر گئے کوئی بے دینی کا کام نہیں آپ کاروبار میں گئے کوئی بے دینی کا کام نہیں کھیتی میں گئے کوئی بے دینی کا کام نہیں اسباب کی نفی نہیں ہمارے یہاں اچھا لگے تو سنو نیوں کو پرانوں کو برا لگے تو سنو اسباب کی نفی مسبب الاسباب کی نفی ہے اسی نے سارے اسباب پیدا کیے ہیں اسی نے سارا نظام چلایا ہے کھیتی کا نظام اسی کا چلایا ہوا ہے کاروبار کا نظام اسی کا چلایا ہوا آدمی اپنے دنیا کے جائے شعبوں میں تین شرطوں کے ساتھ جائے تو اس کا جانم ثواب کی چیز ہے مطلوبہ اور مشروع چیز ہے شریعت کا مطالبہ ہے کہ آدمی اپنے شعبوں میں جائے ایک تو حرام کام نہ کرے جوے شراب کے اڈے نہ چلائے دوسرے حلال کاروبار میں حرام چیزیں نہ داخل کرے اور تیسرے اپنے دنیا کے مشغلے اس کو اللہ کے دین سے آخرت سے اللہ سے اور اس کے کام سے غافل نہ کرے اس کے ساتھ آدمی دنیا میں سب جگہ جائے یہ مطلوب و مشروع ہے کہ آدمی اپنی صلاحیتوں سے انسانیت کو فیض پہنچائے بزرگوں دوستو ہمارے یہاں اسباب کی نفی نہیں ہے ہاں اسباب سے پلنے کا یقین نہ ہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے حرام سے بچے ناجائز سے بچے اس کی ناراضگی سے بچے اس مشغلوں کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نظام ہر آدمی بنائے ارے کب تک تبلیغ کے بیان سنتے رہو گے ایک بار تو ہمت کرو راہ خدا میں چار مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ کتنے سال سے کہہ رہے تبلیغ والے ارے بولو نا دادا جان کو کہہ رہے تھے پھر ابا جان کو کہتے رہے اب پوترے بھی بڈھے ہوتے آئے ان کی خوشامد کر رہے چلو بابا چلو چلو بابا چلو چلو بابا چلو ہمارے مولانا کہتے تھے بڑے درد کے ساتھ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بڑے درد کے ساتھ کہ جتنی محنت سمت پر ہوئی ہے اتنی کسی پرائی قوم پر محنت کرتے نا اب تک ایمان کا کلمہ پڑھ لیتی ہے امت ہتلتی نہیں استعداد نہیں بنتی اس کی اس لیے نیت کرو چار مہینہ پھریں گے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ کون کون پھیرے گا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اچھا ایک بات بتاؤ دیکھو بزرگوں ادھار سے تو ٹرک بھر جاتے ہیں نقد اس اجتماع سے نقد چار مہینہ وہ بھی مان بتاؤ جو جانے کا پہلے سے ارادہ کیے ہیں اور وہ لوگ بھی بتاؤ جن کا پہلے ارادہ نہیں تھا آج بتاؤ میں تیار ہوں انشاءاللہ بہت وہ زمانے دھکا مارتا رہا کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا آج جاؤں گا بعد میں جاؤں گا اب تو کھڑے ہو کر بتاؤ ہمت مردہ مدد خدا چار مہینہ نقد اللہ آپ کی مدد کرے لکھتے رہو بتاتے رہو اللہ آپ کی مدد اچھا مجمع ایسا ہی بیٹھے دیکھو اتنی دیر بیان سنا نا جو دے اس کا بھلا جو نہ دے اس کا بھلا اٹھ کر جانے والے کو کیا دعا دینا بابا اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا اس لیے اٹھ کر نہیں جانا تشکیل میں مدد کرو گے انشاءاللہ ایک مدد یہ ہے دعا تک جم کر بیٹھنا انشاءاللہ دوسری مدد یہ ہے کہ دل دل میں دعا مانگنا اللہ تشکیل آسان کر دے مانگو گے دعا انشاءاللہ اور تیسری مدد یہ ہے کہ آس پاس میں ایک دوسرے کو تیار کرنا کرو گے انشاءاللہ کون کون کرے گا یہ تین کام ذرا تو اٹھاؤ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اچھا کوئی اٹھ کر جانے لگا تو اس کو سمجھا کر بٹھانا بھی اپنا کام ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اللہ جزا خیر اب نام بتاؤ اللہ کیا نام بابا واہ بھائی ماشاء اللہ اللہ دے خیر بتاؤ بابا بتاؤ یہ ساری باتیں زندگی ملانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے بتاؤ اللہ جزائے خیر دے بولتے رہو بابا نام دو اے بابا اونچی دکان پھیکا پکوان دکھتا ہے یہ اتنا بڑا مجمع کیا نام بابا بہت اچھا ماشاء اللہ ہاں ہمارے جماعتیں تشکیل والے ساتھی کھڑی ہو جائے ساتھی کھڑے جگہ بتاؤ نام بتاتے رہو ادھر بھی لکھاؤ آگے بیٹھنے والے بھی پیچھے بیٹھنے والے بھی لکھاؤ جو جماعتیں بن کر آئی ہیں منڈلوں سے اور دیہاتوں سے وہ بھی بتائیں اور جو ابھی ابھی مجلس میں ارادہ ہوا ہے وہ بھی بتائیں ہاں کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ کیا نام ابراہیم کرنول کے مظفر نگر حلقے کلور ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر دے دیکھو نام آ رہے ہاں وہ جوان کھڑا ماشاء اللہ اور بتاؤ بابا اور بتاؤ ساتھ ہی ہمت کریں بھائی لکھا رہے لیکن ذرا سوچ سوچ کر لکھا رہے ارے ذرا جلدی جلدی بتا بابا یا وہی کا انتظار کر رہے جی لا کے بولے کہ تو لکھاؤں گا ایسا تو نہیں نا بابا بتاؤ اللہ آپ بھائی جو جماعتیں بن رہے ہیں وہی بتائیں بھائی جو استعمال سے جن کی ترتیب بنی ہے نکلنے کی الحمدللہ نندیال سے کرنول سے سرول سے تمام منڈلوں سے بھی جو ہے بہت ساری جماعتیں ہیں ہاں بتاؤ سب بتاؤ پوری تفصیل آنی چاہیے بتاؤ کہیں سے جماعت بنا کر لائے تو وہ بھی بتاؤ جی۔ چلے کی بھی تشکیل ہے چلے کی بھی افراد اور جماعت بتاتے رہو اللہ جزا خیر دے کہاں سے ہیں نندیال سے دو جما تھی ماشاء اللہ چلے کی چار ماہ کی ایک چلے کی اور ایک اچھا، ایک چار اچھا کام کرو اے اللہ خیر دے دیکھو سب لوگ ایسے بیٹھے رہو صرف وہ لوگ کھڑے ہو ان کو الگ کرنا ہے نا جی۔ تشکیل میں نام ہے ان کو الگ کرنا ہے ہاں، ہاں، ذرا کھڑے ہو جاؤ چار مہینے جنہوں نے لکھا ہے نا اپنی جگہ سب کھڑے ہو جاؤ صرف وہ لوگ کھڑے ہو جنہوں نے چار مہینے لکھا ہے اللہ جزا خیر دے کھڑے ہو جاؤ جلدی جلدی جلدی جلدی ارے بہت سارے نام کھڑے ہو جاؤ بابا ہاں شاباش چار مہینے جن لوگوں نے لکھا ہے وہ کھڑے ہو جاؤ چار مہینہ جنہوں نے نقد لکھا ہے وہ کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ یہ آ جاؤ میرے پاس تخت کے پاس آگے آ جاؤ ان کو آنے کی جگہ دو آپ لوگ بیٹھے رہو آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ تخت کے پاس آ جاؤ آ ہاں۔ جاؤ دائیں والے اور بائیں والے ادھر آ جاؤ ہمارے مہمان کے پاس آ جائیں آ جاؤ ماشاء اللہ آ جاؤ آگے آ جاؤ تشریف رکھو اچھا ان کو سمیٹتا کوئی تشکیل والا کوئی ہے کیا ہے کہاں ہے کمرہ بازو میں ایک آدمی کھڑا رہے نا بیٹھے بیٹھے بکری اونٹ پہ بیٹھ کے نہیں چرائی جاتی ذرا کھڑا ہونا پڑتا ہے بزرگ وہ دیکھو ادھر ہاتھ دکھا رہے جا ادھر چلے جاؤ چار مہینے والے سارے ادھر جاؤ اور ذرا مجمع بیٹھا اے چھورا دیکھو اٹھ کے جا رہا گڑبڑ کر رہا اس کو بٹھاؤ بابا یہ جوان لوگ گڑبڑ زیادہ کرتے بڈھے لوگ بیٹھتے برابر میں اس طرف تشکل کا کمرہ ہے سارے ساتھ ادھر چلے یہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف وہ دیکھو کونے میں تشکیل کا خطہ بنایا ہوا ہے اچھا اب یہ دیکھو دیکھو یہ چار چار مہینے کی بات ہم نے کہی کچھ لوگوں نے ہمت کی کچھ لوگوں نے ہمت نہیں کی نقد چلہ کون دے گا ذرا وہ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ سے سب کھڑے ہوتے جاؤ نقد چلہ چالیس دن نقد اس اجتماع سے چالیس دن نقد اس اجتماع سے بتاؤ بھائی ایک کھڑا کرو نا کھڑے ہو جاؤ نام کیا لکھنے کا کھڑے کرو پہلے کھڑے ہو جاؤ بھائی چالیس دن دینے والے نقد اجتماع سے ذرا کھڑے ہو جاؤ ایک چلہ ارے کیا بابا چلے کی کوئی جماعت نہیں کیا کوئی تشکیل نہیں وہ ساری جماعت ہے الحمدللہ چلے والے بھی آگے آ جاؤ آ جاؤ چلے والے بھی نقد چلہ جو جانے والے ہیں جو چلے کے لیے کھڑے ہوں ساتھ آ جاؤ خریب آ جائے تختی خریب آ جائے چلے کا مجمع تو میری امید تھی کہ زیادہ ہوگا ابھی کل بھی بھی آئیں آئیں گے گے رات میں انشاءاللہ اچھا اچھا یہ تو چلے والے آ گیا اور ان کو بھی تشکیل کے خطے میں پہنچاؤ باقی جو لوگ بیٹھے ہیں نا اب اپنے علاقوں سے چلے کی کتنی جماعتیں اور چار مہینے کی کتنی جماعتیں یہ دونوں لکھاؤ اب لکھاؤ جماعتیں لکھاؤ اب علاقوں سے چلے کی چار مہینے کی جماعتیں کتنی لکھاؤ ذرا ذمہ دار ساتھی سرول سے بتائیں کتنے ہاں، صاحب پورے سرول والے بتاؤ سرول والے کتنی جماعتیں بولو تیس جماعتیں چلے کی اور چار مہینے کی ملا کر ہاں، ترتیب بارہ جماعتیں چار ماہ کی بارہ جماعتوں کی چار ماہ کی ترتیب بنی ہے اور تیس جماعتیں چلے کی اللہ اللہ قبول فرمائے اچھا اور یہ اور کون سے علاقے تمہارے نندیال نندیال والے کیا بولتے نندیال نندیال والے کیا بولے کتنی جماعت ہیں نندیال سے تقریباً ہر حلقے سے ماشاءاللہ ارے کوئی ہے کیا نندیال کا کہ نہیں ہے کیا مجمع میں ذمہ دار ساتھی ہاں ہاں تو وہ پوچھو پوچھو آپ کیا پوچھنا نندیال کے جو حلقے ہیں پنڈال میں وہ ساتھی کھڑے ہو کے بتائیں نندیال والے حلقے وار بتاؤ چلے گا اپنے کو بتا بھائی ہاں چلے کی اور چار مہینے کی کون بتائے گا بابا چار پچاس جماعتیں ماشاء اللہ چلے کی ہے بابا چار مہینے کی جماعتیں بھی چاہیے اچھا اور کون سا علاقہ کرنول بھی ہے کرنول کرنول کے حلقے وار بتاؤ یا شہر کے حساب سے بتاؤ بتاؤ حلقے کے حساب سے بتاؤ اپنے حلقے کا نام بتاؤ اور کتنی جماعتیں چلے کی چار مہینے کی کرنول کے ہے کیا ذمہ دار ساتھی ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ جی۔ کرنول والا کون ہے کھڑے ہو جاؤ ارے کرنول شہر کے لوگ کون ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ کھڑے ہاں۔ کھڑے ہو جاؤ ہاں۔ ریلوے سے دو جماعتیں ہاں۔ ہلکا ریلوے اسٹیشن سے دو جماعتیں چلے کی دو جماعتیں چلے کی دو جماعتیں اور بتا بھی کرنول کے بہت سارے ہلکے والے کرنول کے کتنے ہلکے ہیں کل بائیس ہے بائیس ہلکے ہیں ہر حلقے سے تشکیل ہوگی ہوگی ماشاءاللہ جی جی ترتیب بنی اشاء اللہ میں بتائیں بھی ساتھی بتائیں جی شریف نگر سے چار جماعتیں جی ماشاءاللہ اللہ ہاں، چار مہینے کی بھی اس میں چھلے کے ماشاءاللہ چار چار جماعتیں شریف نگر سے اور بتائیں بھائی ابو بکر سے بھی چار جماعتیں چھلے کے دو ہیں چار ماہ کے دو حلقہ ابو بکر سے چلے کی تین جماعتیں چار ماہ کی ایک نقد ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرم اور بتاؤ اور بتاؤ سارے حلقوں سے نام آنے چاہیے حلقے سے جو نام تشکیل جماعتوں کی بتائے گئے وہ پکی ٹھکی بات ہوگی حلقے والے بتائیں گے کیا تشکیل ہے ذرا حلقوں کے نام لینے شروع کرو اور پوچھو میں بتائیں بھائی ایک ایک حلقے کو پوچھو حلقے جامع مسجد والے بتائیں حلقے جامع مسجد جامع مسجد حلقے کے کوئی جماعتیں ہیں کیا ارے جامع مسجد حلقے کی کچھ جماعتیں ہیں کیا اچھا دوسرا حلقہ کون سا نئے پیٹ کی بولے ہاں۔ بہت ساری جماعتیں جو ہے اسٹیشن اجتماع سے پہلے نکل گئی جی جی حلقے جامع جو جماعتیں نکلی ہیں ماشاء اللہ اور اور دوسرا حلقہ نئے پیٹ والے بولے نئے پیٹ چار جماعتیں بتائے تھے ماشاء اللہ دو جماعتیں ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے اور ذرا بول حلقے کا نام حلقہ بند ہلکا ہلکا نال بند سے ہے جماعت بابا منڈل سے ہے نا چار مہینے کی چار ہیں ایک چار مہینے کی تین چلے کی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے نال بند ہے اچھا۔ حلقہ ادریس حلقہ ادریس پتا ہے بھائی ادریس کوئی ساتھی ہیں بھائی ذمہ دار ساتھی بتا دیں ہاں بہت ساری جماعت تقریباً سبھی حلقوں سے الحمدللہ اس کے بعد حلقہ کھڑک پڑا بتا میں ساتھی اجتماع سے پہلے دو جماعتیں تقریباً نکلی ہیں ان کے حلقوں سے بھی حلقہ بدوار پیٹ حلقہ بدوار پیٹ ایک چلے ایک چار میں نے اور بتاؤ بابا اور حلقہ ون ٹون ون ٹون کلور حلق حسینی کے لوگ ہیں کیا پانچ چھلے کی پانچ جماعتیں کل چھلے کی ہے اچھا پوری جماعتیں چھلے کی ہے ماشاء اللہ کل جماعتیں سات ہے الحمدللہ حلقہ چھتری باغ پانچ جماعتیں تمہارے حلقے کا ہم نے نام نہیں لیے تم خود ہو کر بھی لکھا ہے تو چلے گا نہ کیا ہے قرآنوں کو اتنا بھی نہیں سمجھتا اب یہ بچے کی طرف پوچھنا پڑتا ہے ایک ایک حلقے کا نام آپ خود بتا دو ہمارا فلا حلقہ تو ہم کو پوچھنے کی زحمت جتنے نہیں. جتنے حلقے کرنول کے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ بھائی کھڑے ہو کے بتاتے جائے ہاں، کھڑے ہو کے بتائیں بھائی حلقہ روزے سے دو جماعتیں نکل چکے ہیں کام تو یہی ہے خود ہی بتا دو آپ کا حلقے کتنی جماعتیں ہیں ہاں۔ پوچھے تو بتاتے ہیں ماشاءاللہ جماعت ہے موتیا حلقہ بتا اچھا، اچھا۔ اسی طرح آلہ گڈا ہے چھاگل مری ہے یہ احباب بھی بتائیں بھائی ماشاءاللہ ہاں کوئلہ گنڈا ہے ہاں۔ بتائیں بھائی ذمہ داریاں ہیں شاید تشکیل ہوگی تسلی دے رہے مجھے ٹھیک ہے ہم کچھ بول رہے کیا تمہارے کو اچھا دیکھو یہ اپنا آج اجتماع کا پہلا دن تھا ابھی اذان ہوگی نماز ہوگی کھانا پینا ہوگا اپنی ضرورتوں سے جلدی جلدی فارغ ہو جائیں اور پھر جتنا جلدی ہو سکے آرام کریں اپنے سامان کی چیزوں کی اپنے اعمال کی ایمان کی سب چیز کی خود نگرانی کریں اور فجر میں تحجد کے وقت میں اللہ ہمت دے تو اٹھو صبح صادق کتنے بجے کی صبح صادق کا وقت کیا ہے پانچ چوبیس صبح صادق کا وقت ہے اس سے پہلے اللہ ہمت دے اٹھ کے دو رکعت ایک رکعت پڑھ لو ایک رکعت کیسی پانچ تیویس کو ایک رکعت پانچ چوبیس کو ایک رکعت اس کو بولتے دو رکعت ہاں تحجد کا اہتمام کرو فجر سے پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہونا فجر کی مجلسوں میں جس کو جہاں بیٹھنے کہا جائے وہاں اس کا جڑنا جمع ہونا کل دن بھر کی مجلسوں میں اور آنے والے اپنے ذمہ دار ساتھیوں کا عملہ کل کے دن بھر میں اور آج کی رات میں آنے والی تشکیل شدہ جماعتوں کو جمع کر کے جماعت بندی کر کے ان کو تشکیل کے خطے میں قیام نہ ان کا ان کا قیام وہاں ان کے سامان سمیت ان کو پہنچانا کر لو گے اس کی فکر انشاءاللہ سبحان اللہ ہاں؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد کما على ابراهيم ابراہیم ال ابراهيم ابراہیم حميد حمید اللهم اللہ على محمد وعلى ال محمد کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم و علیہ ابراہیم النّہ حمید المجید یا اول الین یا آخر يا یا ذلق المتين يا یا المساكين المساکین ارحم الراحمين ربنا تغفر لنا ولم لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك من من الخير كله كله عاجله عاجله واجله واجله ما ما علمنا علمنا منه منه وما لم نعلم ونعوذ بك الشر اللہ نسل خیرم اللهم انا نسلك من خير ما کمنبی منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا ولاَ الا بالله سبحان ربك رب کرب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا العلمن آمین بے ایک ضرور اعلان سنیں پھر اٹھیں بھائی ضروریات کے لیے انشاءاللہ شاء پندرہ منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے تو سارا مجموعہ ضروریات سے فارغ ہو جائے انشاءاللہ جو پندرہ منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوں گی اور تام خانہ نمبر دو اور تام خانہ نمبر تین میں خیرات ایک تام خانہ نمبر ایک اور نمبر تین یہ دو تام خانے جو ہے رات کے کھانے کا نظم کیا گیا ہے تو سارے حضرات ٹوکن حاصل کر لیں اور کھانا کھا لیں بھائی جن حضرات کو وضو ہے وہ ساتھ ہی بیٹھ جا بھائی ہاں ذکر میں دعا میں بیٹھ جائے مجمع جوڑنے کے لیے جو جماعتیں اپنے نام پیش کی تھی مہمان جماعتیں چار جماعتیں ہیں وہ جماعتوں کی ذمہ دار تخت کے قریب آ جائیں مجمع جوڑنے کے لیے جن جماعتوں کے نام جو ہے جماعتوں کے ذمہ داروں نے پیش کیا ہے کہ ہماری جماعتیں مجمع جوڑے گی وہ جماعتوں کی ذمہ دار سامنے آئے کیا ہے نام تیلگو اللہ اکبر اللہ والله أشهد أن محمد اللہ بھائیو بزرگوں دوستو جو حضرات ضروریات کے لیے گئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ پانچ منٹ تو ہو چکے ہیں دس منٹ باقی ہیں اس لیے جلدی سے ضروریات سے فارغ ہو کر آ جائیں انشاءاللہ جو ہے جماعت کھڑی ہو جائے گی یہ مشورے سے رات کی نگرانی اور مجمع جوڑنے کے لیے چند جماعتوں کو طے کیا گیا ہے یہ ادے گیری کی ایک جماعت جس کے ذمہ دار سید افروز صاحب ہیں وہ تھوڑا توجہ دیں کہ آج رات کی نگرانی وہ جو ہے اپنی جماعت کے ساتھیوں کی ترتیب بنا کر کہ دو دو گھنٹے یا ایک ایک گھنٹہ دو دو ساتھیوں کو جو ہے طے کر کے یہ خطے میں حیا علی الصلاح ہاں نماز کے بعد بلا لیں گے ذمہ داروں تو رات کی نگرانی کے لیے چند جماعتوں کو سوچے ہیں کہ وہ جماعت کے ذمہ دار ساتھی نماز کے بعد جو ہے اسٹیج کے پاس آ کر اسٹیج کے ذمہ داروں سے ملیں ادے گیری کی جماعت سید افروز صاحب کی اور پرنام بیٹ کی جماعت الطاف صاحب کی پنگنور کی محمد نوشاد صاحب کی جماعت اور ساگر جملے کے ہارون بھائی اور رفیع بھائی کی یہ جو ہے ساتھی اسٹیج کے پاس آ کر نماز کے بعد ملے اسی طرح مجمع جوڑنے کے لیے کل دن بھر میں عبداللہ بھائی کی جماعت منترالیہ کے ایک جماعت کے ذمہ دار راجکوٹ کے ذمہ دار ساتھی اور پالنپور جماعت کے ذمہ دار ساتھی نماز کے بعد آ کر اور جو جماعت والے جو ہے مجمع جوڑنا کے لیے آمدہ ہیں مجمع جوڑنا چاہتے ہیں کل دن بھر میں وہ جماعتوں کے ذمہ دار ساتھی بھی آ کر جو ہے یہاں ملاقات کریں